رحمت دی پناہ عطا فرماوے خاندان دوستان سمیت آفیت و سعادت دار بخشی گجرات شہر محلہ مقبول آباد دا اج دا روحانی جلسہ مسجد نائمیا فاروقیہ دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہوا ہے اللہ رب العالمین حق صدق اور ثواب دا الہام فرماوے مسجد انتظامیہ جنہ نے باطل پرست لوگوں کی مخالفت اور انتہائی زور مزاحمت دے باوجود جلسہ دا اہتمام فرمایا ہے اور اس جرت اور دلیری کہ مسجد دے وڈے خادم بٹ صاحب تے سامنے انہیں کہہ رہے سن بھی ہر سال ہمیشہ اتنے جلسہ اید ہی رہے رہے گا اور میں بھی اپنا ایک اصول توڑیا ہے کہ داڑی مناو والے بندے نو میں نات نہیں پڑھن دیتی اج میں چپ رہا مہاج وجہ کہ بٹ صاحب بھی دلیری کیتی کھڑے نے کہ گجرات دے پتہ نہیں کنے ایک بندے بٹ صاحب ورگلا رہے ہیں ڈرا رہے ہیں پتہ نہیں کی کچھ کرت کرتے رہے کہ بٹ صاحب کسے پاسوں تلک پین لیکن تلکے نہیں میرے کو آ بیٹھے نے تو چار گل پہلوں بٹ صاحب تلکیاں تلکیاں لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل نال جدو میری گل سمجھی اور میں حقائق انہوں دے اگے کھولن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حق دے قبول کرن دا ایک روشن دل عطا فرمایا ہے انہوں آخیا جی جو مرضی تھی بولو ٹھیک ہاں تھی بولو تو کھل کے بولو تے اصل سننا ہے حق نو بالکل سنا جی سنگ جرت کا کم لیا ہے تو میں بھی پھر جرت تو کم لے کے تے اپنے آپ کافی صبر چ لیا تو انہوں میرے سامنے نات پڑھ ہے میں اپنا کسول اصول پن دتا ہے مہاج واسطے کہ چلو بٹ صاحب ہو نے گجرات کے اندر اصولوں کی بنیاد رکھی ہے نا تو چلو جی میرے ایک اصول ٹوٹن شریعت مستفا پھر سہ اصول قائم ہو جاندے نے اور لوگ دین نو سن لیندے نے تے ایسی مسئلے دی اسلام ضرور اجازت میں جو بلاوا جو ڈراؤنا وا تے سامنے اس لیے بیٹھا مزید آگے تسا میری ڈراؤنیا گلان سنو گے ہو سکتا ہے گجرات اج رات اجڑ جائے ہاں مکان ڈگ پی اتے قیامت برپا ہو جائے اور جڑے اتنے آن کے شام سویرے بٹ صاحب اگے رو رہے وہ رونا پٹنا پھر جڑا نا وہ پھر جا کے تے کسے بننے لگے کہ واقعی بھائی تے کوئی بلا ہے یار میں اتے آن کے گل جب سنی ہے نا تو این گل میں کیتی ایک تے کپڑے اتارے گئے اور پورے گجرات شہر دے اندر ون سویا نگیا رنگ فوٹو پوسٹر لگے کھڑے نے انہوں کسی دہڑی والے ہاتھ نہیں پایا کسی پگ والے ہاتھ نہیں پایا تے فضل احمد چشتی لکھا سی انہوں چیر کے لے گئے میں انہوں ظالم تو پوچھنا کیا ہے جو کچھ باقی دا ہو رہا ہے وہ تے نزدیک شریعت دے مطابق سی شریعت دے خلاف ایک فضل احمد چشتی کپڑا لگا ہے اور کوئی لگا ایک میرا بہت بڑا ایپ تو جرم لگا انہوں نے کپڑا ہے دوسرا اس شہر گجرات دے اندر دو بندی بھی جلسہ کرتے ہیں بابی بھی کرتے ہیں شیے بھی کرتے ہیں مردائی بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں کیونکہ ہر طرح کے طبقے اتنے نیچری بھی ہیں ملحد بھی ہیں زندیق بھی ہیں بئیمان بھی ہیں مرتدین بھی ہیں ہر طرح کے بندے ہیں کنجر بھی ہو گے کمینے بھی ہو گے ہر طرح فلما سینما چکلے سب کچھ ہر شہر کے اندر چلتا ہے پیا لیکن یارو جہے اتنے روکن آئے ہیں کیا کدی گستاخان جلسے بھی رکائے ایک رکھائی اللہ تعالی نبیا پاکان کرام امت مستفا دی عزت لٹن والے توہینا کرنے والے جناب اے سارے جلسے کر سکتے ہیں تو میں تے نہ کدی اللہ تعالی کی توہین کیتی ہے تو نہ کدی کیتی پاکوں نہ صحابہ اہل بیت دی کیتی ہے نہ اولیاء دی کیتی ہے نہ کدی کسی امت دی بےزتی کی مجرمہ بھی کرنا ہوں میں پوچھنا کیا ملوڈیا ملوڈیا کے پوپاں کی تے شیطانی لیڈر دی عزت خدا رسول نبیا صحابہ سب نالوں ود ان دیا بےزتی توہین ہوسموئی رہبر کے خلاف اگر اس ملا کسی لیڈر دی تے باقی فرقے والے بےزتی کرن خدا رسول تے دین دی انہ گستاخ دا جلسہ نہ خدا رسول دے گستاخ دا جلسہ ہر تھان خیر ہو یہ قدم اٹھایا ہے انہوں دا حق بنتا سی کیوں کیوں ہے بت دے پجاری حق دے پجاری نہیں اس لیے شخصیت پرستی بت پرستی دے برابر چلتی پئی کوئی کسی شخص نو خدا رسول کے برابر سمجھی کھڑا ہے کوئی کسی شیطان نو کوئی کسی بلیس فرم بنتا ہے کہ میں نو اللہ تعالی نے جو ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم دے تفیل وہ باطل بتان ٹھنگوڑ کی سوٹی دیتی ہے نا میں اپنی یہ سوٹی چلائی رکھا گا ان شاء اللہ عزیز تے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الہ الا اللہ اس وقت میرے فساد والی تقریر سننے واسطے کشمیر ضلع سیالکوٹ دینا جہلم کھاریاں لالا موسا اٹک تک دے بندے آئے بیٹھے ہیں جنہوں صرف ایویں پہنچی ہے بھی اتنے آدھا پیا اشتہار چھاپا میں خلاف ہوں اشتہار لانت سمجھنا اشتہار چھاپن والے تو گلیاں چلا لانتی سمجھنا میں خدا رسول دا گستاخ سمجھنا نالیا دے اتنے اللہ رسول دے نام درود شریف نو رول رول کے خود کافر بن کے کافر تو بدتر بن کے محل اپنی ٹکے کی شہرت رچا پھر لیندے لے پھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل یہ لانتی لانت بھیجنا اور ہو سکتا ہے جنہیں آن کے روکیا اس وجہ روکیا ہوگی کہ انہیں آن کے گل کرنی اصا اس گند چ مل سا لیا آئیے نہ ولہ ہو گال امر ہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے میں آیا بیٹھا کام ہوا تسا تسا اشتہار جلسہ کر کے ویکو باقی مولویاں کا اینے بندے کٹھے ہوتے ہیں تو ایڈی دور دور تو ہوں یہ بغیر اشتہار کیا مطلب میں اللہ رسول دا ادب سکھایا ہے میں آخر میرا نام بھاوے کوئی لوے بھاوے نہ لوے کوئی جلسہ سنن آوے کوئی نہ آوے اللہ رسول دا نام تے تھلے نہ جاوے نا بزرگ لوگ فرما نے ماں ماوا ماں سو بارہ زنا بندہ کرے تو انہ گنا گھٹ ہے پیو دے سر چ روزانہ کھلے مارے انہیں گنا گھٹ ہے لیکن یہ اللہ رسول دے نام مبارک بر شریف اشراط گندیا چڑنے بڑ بڑ کے تھلے ڈیگنے یہاں کا گنا ود اور یہ ایسی لانا ہے جیسے اندر سارے پھسے نے ہاں، پیری ملا بھابی بھی شیے بھی بریلوی بھی سب کیوں رواج ہے تو اس لیے دین وہی ہے جو رواج ہے رواجوں دنیا چلتی پی ہے دین نہیں اور دین خلاف ہے کسرت رواج نال دین نہیں ہوں کسرت اور رواج دے اندر شر ہوں اور دین سراپا خیر ہوں کلیل من عباد یا شکور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں بار صورت میں جناب نو اس وقت موضوع ایک سنانا ہے موضوع بڑا فکر انگیز ہے بہت معلوماتی موضوع ہے اپنی نوعیت دا منفرد اور پہلا موضوع ہے تسا اس موضوع اتنے کدی خطاب سنیا ہی نہیں ہونا اور ایسا موضوع جس تو کوئی نس نہ سکے ہر دعوی خود ایک دلیل ہوے اور دلیل ایسی ہوے جی لاجواب اللہ تعالی دے فضل و کرم نہ موضوع عنوان ہے نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان یہ پہلی بار موضوع بیان کرن لگا میں پہلے میں ایک موضوع بیان کیتا ہے ضلع وہاڑی ضلع وہاڑی سنیوں کی نشانی اعلی حضرت کی زبانی بیان کرنا ہے نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان اس موجود اعلان کا مقصد کی پہلے نمبر سے مسلمانوں نیچری طبقے تباہ کرایا تباہ کیتا ہے اس فرقے دا تعارف کرانا تاکہ اس ملعون فرقے تو مسلمان بچ جان ان دی تباہی اگے تو سنو گے انہیں نال کی کیتا ہے تو صرف رکھا گیا نا بھابیاں دیوبندیاں دے پیچھے پو یہ پتا کہ صرف اگر ہیں بئیمان تو وہی نے لیکن ہوں وہ نیچری جڑے ہیں نا وہ کوئی ایڈا کہ تو اپنی شب روز محنت دھوبیاں دبندیاں بھی تا برا بنا چڈیا ہاں ہوں سب نال اتحاد ہے تا سب نال اتفاق ہے سب تنظیم تک نے سب برا برا جے تھے مدرسوں میں اتحاد مدار تنظیمات مدارس عربیہ ہو گئی ہے متحدہ مجلس عمل ہو گئی ہے بادشاہ کی کی پتہ نہیں ہوں ایک ہو گیا اس نیچری فرقے نے تھڈو یہود نسارا مجوس ہلو ہلود ہر کافر مذہب نال اتحاد کرا چڈیا میں وضاحت جناب دے اگے تھوڑے جے حوالے یہ نیچری فرقہ ایک ایسا عجیب فرقہ ہے کہ اس دے اندر شیعہ بھی داخل ہویا ہے وابی بھی داخل ہویا ہے بریلوی بھی داخل ہویا ہے مرزائی بھی داخل ہویا ہے ہر فرقہ ادھر داخل ہویا ہے کیوں ہوا کہ ایک فرقہ ایسا عجیب ہے کہ جڑا کسے فرقے نو برا نہیں آخر سوائے حق وال ہر کسی آ جاؤ جتھے کوئی یہودی مجوسی تک اندر ہر کسی یہ آدھے لا مذہب فرقہ تو لا مذہب جہا ہے انہیں پھر آپ ہی آخنا بابا ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے آپ اپنی تھان سے ہر کوئی ٹھیک کر کے اندر ہر کسی تھان لبھی نیچری فرقے تے اے نیچری فرقہ ابلیس تو لے کے نا شیطان تو جن کفر جنیا منافقت جنیا دلالت گمراہیاں جنیا برائیاں تا وجود چاہیے نا ان سارا کٹھا کرو نا تو نیچری فرقہ انہوں کا ارک ہے دا نچوڑ ہے ایڈا کوئی ہر دل عزیز فرقہ ہے ہر دل عزیز یہ سمجھ نہیں لگی بھی گدڑ سنگھی ہے کہڑی کہ ہور تے کسے تھان تے کسے طرح فرقے کٹھے نہیں ہوتے پر نیچری دے پلیٹ فارم کے ان کٹھے ہوتے ہیں جی میں پٹھیا بھی کھڑنی تو بکریاں کٹھیا ہوں سمجھ آ رہی نا کوئی نہ اور تسا میرے خطاب سن کے تو پریشان ہو سو تو انج لگ سی کہ او نیچری فرقہ تو میرے اپنے گھر آیا کھڑا ہے تو کسی پٹیا نہیں نا یہ پٹن کی خاطر نہ پہاڑ جڈا چاہیے جگرا ہاں جی پوری دنیا تو دل موڑ کے اللہ رسول لال جوڑنا ہے کسی بھی رہی رعایت لحاظ رکھنے کی بجائے صرف شریعت مد نظر رکھنا پہنتا ہے یہ کام ہی ایڈا اور کہ ادھر ہاتھ کسے پایا ہی نہیں ہاں جی یہ جنگ جو پورے زمانے یہ تو نیچری جب اگے کھلن گے تمہیں پتہ لگے گا باقی جنگ ہے یہ تو ہر کسی جنگ ہے دوسرا میرا مقصد اس موضوع لان دیا یہ ہے کہ مینو نے یہ اہل سنت دے خلاف بول رہا ہے بٹ صاحب بھی آتے رہے سنیا نو فنڈا ہے سنیا کے خلاف بولتا ہے اہل سنت کے خلاف بولتا ہے میں نے سنی نہیں تو میں چڑیا تو لیا اس بندے نو سامنے کہ جس بندے دی اک چکھ پا کے گل نہ ہو سکے ہاں جی امام احمد رضا بریلوی نو اگے لیا سہاگا پھیرنا جو متحر پھیرنا امام اہل سنت دے حوالے نہ پھیرنا پھر میں تمہوں اج چانن کرا کے جسا تسا فیصلہ کرنا تو سنی کون ہے توجہ ہے توجہ ہے بھائی میں کو نسیا تھوڑا وا ہاں۔ کنڈ پچھو آن کے آخنا بھی یہ جلسہ نہ ہو مردوں کا کام تو نہیں خسرے کا کام ہو جی کسی نے رہے جی کسی نے سینے دل لے وہ سامنے آ کے نہیں بیٹھے وہ سوال کرتا رہے رات بیت جاوے جی فقیر ہر جواب کا دندان شکن ہر سوال کا جواب نہ کوئی تک نہیں ایمان میں کسمیا پیا نہیں کوئی تک نہیں جلسہ نہ کران دینا سو جڑے جڑے میرے میرے بیان نال مخالفت رکھتے ہیں میں تو آنا تھی تو لوگوں کے درا تے جلسے نہیں ہون دیں آؤ جلو میں تمہوں اپنے در تے لے جانا میں جلسہ کرانا تھی بیان کرو عوام سنے میری مسجد اتوں میں بولوں گا عوام جن کے حق چ فیصلہ کر دیا گل سچی ہو سچا تو نہ کر تو فلان نہ نہ فلان یہ کوئی گل نہیں ہاں، ہاں۔ ارے بات توجہ ہے صحیح اور سنو میں سننی انہوں سمجھنا تعالی تعالیٰ ولیاں والا اللہ تعالیٰ ولیاں فقیران والا عقیدہ تے ادب ہو سنیت دا میار خالی یا رسول اللہ کہنا نہیں ایک تو بھی کہہ چڑھتے ہیں خالی جالی آخر یہ شیا کہہ چڑتے ہیں خالی یارویں دی کھیر کھانا نہیں یہ بھابی بھی موقع لگے تو جان نہیں دے یہ کوئی نشانی نہیں سنی ہو سنی ہو نشانی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالی دے ولیاں والا عقیدہ تے ادب ہوے اور امام اہل سنت کا معیار ہوے وہ سنی یہ نیچری نیچری سب کچھ کر لیں تو میں آگے وضاحت کرنا ہوں سنو نیچری لفظ نیچر تو بنے نیچر آتے ہیں سائنسی ذہن رکھنے والا نیچری انہوں نیچری آخر نے جڑا نیچر تے طبیعت دے تابے ہوئے اپنا دین مذہب اوے رکھے جی میں سر سات ایک خلاص ہے اس عقیدے اور مذہب دا پیشوا قریب قریب زمانے چ سر سید احمد خان علی گڑھی سی ارب کے اندر آپ اپنے سر سید سن اتنے وکرے اسے نظریات دے حامل یہاں دے باطل عقائد باطل نظریات کفریات دا مڈ اکل کہ جو یہاں اقل نے مننی ہے اقل چمنی یہاں دے وہ من لینی جیڑی اقل تو اتنے گل ہے بھاوے خدا دی رسول دی قرآن میں دی مرضی انہوں مروڑ تروڑ کے غلط کر کر کے اقل دے پیچھے نہ لیا ہے اور بزرگ لوگ فرما نے کہ جن کافر تباہ ہوئے نا یہ اقل دے پیچھے لگ کے ہی تباہ ہوئے ہیں یہاں نبیا کی واحد کی اتباع کہ دے پیچھے اپنی اقل گا اور شیطان بھی پچھان ہے لوکاں دی کہ وہی ایک اپنی عقل گے تابے نیچری ابلیس سی توجہ نہیں فرمائی نے گل سمجھو پہلا نیچری کون سی جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس جدول آدم آدم نو سجدہ کرو پہلا سائنسدان پہلا نیچری بڑھا بابا یہاں سارا بزرگ انہیں اپنی نیچر اور طبیعت وہ اقل اپنی اگے رکھ کے ریسرچ کی لگا خلق تین خلق تنی من نار انہوں بنایا اگ انہوں بنایا گارے میں بنایا اگ و یہ ریسرچ تے عقل اپنی کر کر کے توڑ توڑ کے تے اتنے تک پہنچیا کہ آگ کا حق نہیں بنتا یہ کسی مٹی کو سجدہ کرے ہوں یہ بنیا لانتی پہلا کافر پہلا وڈا سائنسدان دان وقت جبریل نے نے اللہ تعالی دے حکم واہج اگے اپنی اقل نہیں انہیں آخیا سانو کی لگے جیڑی شاید چون پیدا تیرا حکم آیا ہے آ لیا سا سجدہ پکڑ جس نے پہلے دن اللہ تعالی دے حکم سے دے اگے اپنی ریسرچ ماں بھی رکھی وہ ابلیس ہے اور جنہیں اپنی عقل حکم خدا سے قربان کیا حضرت جبریل ہے سمجھ آ گئی نے کوئی ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ سدکے جا کر کے کلندر اقبال ساڈا بول پیا تو سناوا چاہ اندر اقبال فرماندہ اقل نہ ہے عشق بولتا نہیں یار دے حکم اگے اقل بول پہ ہوئی جی بچاری صرف انہیں ہی سی کہ تو صرف چوکی دارا کرنا لیکن کسی کسی تے ضرور کرنا ہی کہ تو پر ہو جی جی گل ہوں آ جائے پھر اگر سر نہ ڈی خدا کا نہ ہی کدھر بٹھا گول نہ کری قسم خدا ہی کر کے آنا صوفیاء کرام اولیاء اعظام نے کتاباں لکھا ہے میں خلاصہ پہ پیش کرنا اور امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ فرمایا جن برباد ہوئے نے جہنمی بنے نے وہ اقل پیچھے چل کے بنے نے اور جن آباد ہوئے نے تو جنتی بنے نے وہ وہی دے پیچھے چل کے بنے نے اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا سی اس عقل کا کہ ساری گل دے اگے تنی یا سر چکانی اڑنی یا جھک جانی بس صرف اس امتحان کی خاطر اقل تن دیتی گئی اس واسطے نہیں دیتی گئی کہ تو چک کے لوگ اگے لیا اس واسطے دیتی گئی ہے کہ ازما ہے جی سارے حکم اگے یہ لے آنا ہے تو کافر ہے تو جی سارے حکم اگے یہ جھکا چڑنا ہے تو سمجھ کے عمل کرنا ہے پھر سمجھ نہیں آئی گل توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سجنا یہ نیچری مذہب دی بنیاد سمجھ لیجیے کہ وہی دے مقابلے کھلے پیچھے چلن گے سائنس یہ کہتی ہے اور عقل یہ کہتی ہے لہذا اب قرآن حدیث اور دین کو یوں کر کے یوں کر کے اور یوں کر دو سمجھ لے وہی کتی نسل ہونی یہ بندے تمہوں ہر پاسے لبن گے بریلویا بھی وادیاں بھی بھی وہ تو خیر باقی دے باطل فرقے واقعی وہ تو آئی رکھیں گے پیچھے نے یہ اپنے آپ جڑے آدھے سن اصل ولیاں والے ہاں سن نبیا والے ہاں آپ پاکوں والے ہاں اوکھی ہے لیکن چشتی تین پکی پچھان بھی کراوے گا اکھا بند کر کے ہاتھ رکھ لائے گا یہ ہاں، پچھاڑنا اوکھا تھی تو ہی نہیں کرنا اور دو ادھر ویکو اے ایڈا کوئی کافر ٹولا ہے ایڈا کافر ٹولا ہے ساڈے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فتاوا رضویہ شریف جڑا ہوں نواں چھپیا ہے جلد نمبر انتی تاکہ دے صحیح نہ بھی اہل سنت دے خلاف چشتی بول رہے ہاں میں اہل سنت کے خلاف نہیں بولتا اہل ستھن کے خلاف بولتا ہوں اہل سنت بنے حوالہ نے جلد نمبر انتی سفا نمبر چھ سو پندرہ کوئی مائی دلال اردو پڑھ سکتا ہے تو میرے نال کھلو گے ہو سکتا ہے اہل ٹولے نو میری گل تے اعتماد نہ آئے تو چلو ان کی گل تے آ جائے تھی آ جاؤ اچھا نہیں تو یقین ہے تو بیٹھے جی مجھے پتا ہے چلو کوئی کرے نہ کرے خسما کھاوے آپ آلہ حضرت نے ویکو امور عشرین آپ ایک رسالہ لکھا ہے امور عشرین در امتیاز عقائد سن بھی چیزاں سنیا کے عقید کے واسطے ہندوستان دے اندر بھی نشانی آپ بیان فرمائی سنی دے پچھان دی ہون تے نہ سنی نہیں میں تفصیل یہاں دی بیان کر چکیا ایک اور موضوع اج والے صرف پہلی شہ سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں سید احمد خان اور اس کے متبعین سب کافر نے جیڑا اے پہلے نمبر تے منے وہ سنیے جیڑا نہ منے وہ سننی نہیں ہاں۔ سمجھ آئی نہیں تھی آخو گے چشتی سڈے دن خدشہ اٹھتا ہے ادھر آ سید احمد خان علی ادھر آدھے نے یہ بھی من والے سب سب سبجین پیچھے چلنے والے سب کافر نے تو یہ سنیت کی پچھان ہے پہلی ایک کی ماجرا ہے سید مڑ کی ہوں سجڑ سجڑا ادھر ویخ پہلے نمبر پہ یہ میاں سید ہے ہی نہیں مولانا عبد الحق حقانی تفسیر حقانی دے اندر یہ او مولانا عبد الحق حقانی رحمت اللہ علیہ نے جنہ دی تفسیر حقانی بازار دے اندر مل جاندی پنجا جلدوں دے اندر جامع لوہمانیا لاہور والا مدرسہ ٹکسالی دروازے دلال جدو اس دے اندر پیر سید مہر علی شاہ گول پڑھتے ہوں سن مولانا عبد الحق کا امتحان لین واسطے آدھے ہوں سن ایڈا وا بندہ آپ نے تفسیر حقانی جلد پہلی دے اندر اس سر سید دا سارا خلاصہ کھولے انہاں فرمایا جب برباد ہوئی سی انگریزوں کے ہاتھوں باروں باروں کوئی چوڑے کٹانے نس کے آنے سن کوئی شبلی ٹوپیاں پا کے کوئی کنک پا کے کوئی کہڑی لے کے آ سید بن بیٹھے آپ دے رہے سر سید ان سیدوں اگر سید آخیا بھی جاوے من لیا جاوے کہ اندر کوئی نسب جا رہا ہلے میں اتنا تو سجنا توجہ ایک سید برادری ہے ایک سید آل رسول جب کوئی بندہ کافر ہو جائے مرتد ہو جائے تو اسلام تو خارج ہو جائے اس لیے لوگوں کی نگاہ جماعے سید برادری لیکن شریعت رسول دے اندر نہیں رہنا آل رسول رہ سکنا من اہل کا مولا تارا اعلان فرما چڑیا نو تیرے اہل چو نہیں حالانکہ پتر آپ نے اے آیت مبارک گل بھاوے نو نہیں پر اتری حضرت نوح واسطے نہیں نہ حضرت نوح دے پتر واسطے اتری اس نے آل رسول سامنے تھی مولا نے اپنی بے نیازی کا اعلان اتارے وہ رسول مت کسی گمنڈ رہ جاؤ مغرور نہ ہویا جے ایمان جے تے نکل گیا کفر کر بیٹھے پھر ساڈا اعلان وہی ہے جے واسطے سی لے سن نہ لکھا کر کے سجنا سید لوگ آخ ہر ایک نو سید نہ سمجھی جنہ چر ویٹے مومے پھر جا کے آخی نہیں تو نبی امت جی نہیں آل رسول کتوں رہنے وہ پھر برادری دے سید دے بنیا کھڑا ہونے نبی دی آل والا سید نہیں ہوئے گا تا کر کے ساڈا کلندر اقبال بولیا سناوا جادرا بولو سبحان اللہ کلندر اقبال فرماندہ یوں تو سید بھی ہو مرزا اور سنو میں ہوں باقی دے خطاب اس علی گڑھی خنزیر نو سید نہیں آخانگا لے سمن کا دے فرمان دے مطابق آل رسول تو باہر ہے جس لانتی نو جس دے من والے نو کافر مننا سنیت دی پہچان ہوے ان سید کیوں آخ پچھان کرانی سی کرا چڈیے میں ہوں واسطے ایک سونا جا لقب ہے سر سور خان کی حوصلہ کرو میرا خطاب سنن تو بعد تسان اتوں جب پیر چتی کفنی ہے نا گھر جانے تو سور سور نہ آخو تو مڑ آخیا جی پنت بچارے کسے دسیا کچھ نہیں ٹکر گل سی انہیں رکھے لنگر تے کو سمجھ آ رہی نہیں ہوں سجڑو اس خلویر فرقے دی پہچان سنو انہوں دے غلط عقائد نظریات سنو نشانیاں سنو تو پچھان ہو جاوے تاکہ سڈا گھر بچ جاوے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ سر سور خان تے اس دے متبعین جڑے ہیں نا وہ قرآن مجید نو خدا دا کلام نہیں سمجھتے لو سنو حیران ہو ہاں جی یہ قوم دا ہیرو سکول دی کہڑی کتاب ہے جس کے اتنے سر اتنے نہ بیٹھا ایڈی ہوڑی والا انگریزوں کے نزدیک دہشت گرد ہوتا ہے تو والا سر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماند نے ہر داڑی ویخ کے بولنا چاہیے بکرے کی داڑی ہوں سمجھ نہیں لگی ہاں اور سنو حوالہ بڑے پکے پیڈے حوالے سنو ٹوٹ نہ سکن پہلے نمبر دے میں پروفیسر تو گل شروع پیا کرنا سر دے اپنے شگرد ساحل رسالہ چھپتا ہے کراچی تو ساحل شمار ہے جماعت ال اول چودہ سو ستائی ہجری جون دو ہزار چھ حضرت اقبال نے خطبات کے مباحث سے رجوع کر لیا تھا یہ اس کا اتلا عنوان ہے اداریہ لکھن والا ہاں مضمون پہ چلتا ہے خطبات اقبال ایک تحقیق کی مطالعہ جدیدیت روایت کی کش مکش اور یہ چھپتا ہے کراچی تو کراچی یونیورسٹی کراچی بھی یونیورسٹی کے پروفیسر چھاپتے ہیں یہ پہلے سے مضمون نگار پہ لکھتا ہے کہ سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں اور دے عقائد بیان کر دیا کہ نیچری لوگ یہ آخر کہ نبی علیہ السلام کوئی نبی نوز باللہ من ذالک وہ نبی ایک اپنے مالک لگے کہ پیغمبر دا جڑا دل ہوں نا اس دل دے نبی دی اپنی گل ہوں وہی پانی دے فوارے واگ اٹھتی ہے تو پھر و جی انہوں کلام علاحی آخر انج کلام الہی کو خدا دا اتریا نہیں ہوں علیحدہ جڑا اندر کول آ آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ آخنا چٹا ہے کیونکہ وہ صاف لفظ آخر ہو گیا بھی یہ خدا دا کلام نہیں محمد دا اپنا کلام ہے تو تو کافر بھی وہی آدھے سن توجہ نہیں فرمائی نے کافر لوگ بھی یہ سن کہ کلام محمد دا اپنے خدا دا نہیں ہوں کیونکہ نیچری سائنس والا ٹولا یہ چلتا ہے نیچر تے سائنس کے پیچھے یہاں کی نیچر سائنس بڑی دور لائی ہے یہ کوئی ماں طبیعت نظر نہیں آیا کہ خدا ہوے فرشتہ ہوے کوئی خدا گل ہے کوئی گلام ہوے نہ یہاں ویخیا اپنی سے اس ویخ کے نا آخیا وہ جب سانو کوئی وہی نہیں آتی خدا ویوں تو پھر سڈے نال بندے انہوں آ گئے بیٹھ بیٹھ کے آخر انہیں فیصلہ کیا انہیں آخیا بھائی یہ نبی باللہ بلا منظالک اس محمد کی اپنی گل ہے یہ سنو یہ مطلب یہ نکلیا کہ سر سور نبی پاک لو خدا دا پیغمبر نہیں سمجھتا عرب کا مفکر سمجھتا ہے اور جو کچھ ہے نبی پاک سرکار دی شریعت دیا گلا وہ آتا ہے محمد دے اپنے دل دیا گلا یعنی خدا دیا اتاریاں نہیں ایماندار دسو تھے نزدیک یہ اور یہ تابے دار وہ کافر ہوئے یا مسلمان یہ تا فیصلہ کہ آلہ مطلب گردوں سنا چڈیا پہلے جڑی فرمائی نے آلہ گرد پہلو سنا چڈیا حضرت نے فرمایا ہے یہ گل یقینی کفرے قطری کفرے سفا نمبر تین سو چوراسی جلد نمبر انتی تفسیر ہوئی کھڑی اسی طرح اس تو بعد ہور ہو جنت دوزخ عذاب سواب ان دے بارے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بندے دے اتنے جدو خوشی تاری ہو تو سکون آتا ہے یہ آدھے سواب جزا جنت جب بندے تے غم تے مصیبت آئی اس بندے تے جڑا دکھ پریشانی آتی یہ ہے بندے دا عذاب تے دوزخ دوزخ دا لین گے جنت دا بھی نیچری فرقہ آخر جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے خدا بھی ہے نبی بھی ہے لیکن لانتی دے کے مانے اپنے کرتے ہیں مسلمان والے نہیں اصا جنت دا تصور عقیدہ رکھنے کہ رب نے ایک جہان علیحدہ بنایا ہے اس جنت بھی ہے بھی اگ بھی ہے سارا کچھ بن تو وقت جگہ جلال تعالیٰ جنت رکھیے اندر ہور گلمان محل نہرا سب کچھ ہے لیکن سر سور تو اندر تابے دار یہ نہیں منگو آدھے جنت تو ہے پر جنت کا مطلب یہ کہ سوکھی زندگی خوشی والی یہ جنت ہے تا کر کے سر سور دے دار سکولی اتے جنت بنا کی فکر چاہتے ہیں کوٹھی ہے بنگلہ ہے گی ہے ناچ گانا ہے میوزک ہے سارا کچھ ہے خوشی کے لمحات ہے تو جنت ہے جہاں بندہ غریب ہے مسکین ہے حضرت بلال واگو یہ لانتی سمجھتے ہیں یہ آزاد بچے یہ مریا ہے یہ برباد ہے یہ کھ لے رہا ہے نہیں کی کیون کچھ نہیں لبا رب دکھا جی میں ہے سارا کچھ تو میرے پورے کل کہڑی شاید ایمان نال دسو میں آخر کہ نہیں ہوئی جو شخص ان چیزوں کو حق کہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نبی بھی ہے لیکن ان لفظوں کا اقرار کرے مگر ان کے نئے معنی گھڑے مثلا یوں کہے کہ جنت و دوزخ حشر و نشر ثواب و عذاب سے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے یعنی ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر اپنی اچھی باتوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا ہے یا یہ کہ وہ روحانی لذتیں اور باطنی مانا ہے وہ کافر ہے کیونکہ ان امور پر قرآن پاک اور حدیث شریف میں کھلے ہوئے روشن ارشادات موجود ہیں اگے پھر لکھنے لے یوں ہی یہ کہنا کہ نہ دولت میں سانپ بچھو اور زنجیریں ہیں نہ وہ عذاب جن کا ذکر مسلمانوں میں رائج ہے نہ دولت کا کوئی وجود خارجی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو کلفت روح کو ہوتی تھی بس اسی روحانی کا اعلیٰ درجہ پر محسوس ہونا اسی کا نام دولت اور جہنم ہے یہ سب کچھ قطعی ہے یوں ہی یہ سمجھنا کہ جنت میں میوے ہیں نہ باغ میوے بھی کوئی نہیں باغ بھی کوئی نہیں محل بھی نہیں نہریں بھی نہیں بھی نہیں ہلمان بھی نہیں نہ جنت کا کوئی وجود خارجی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو راحت روح کو ہوئی تھی بس اسی روحانیت کا اعلیٰ درجہ پر حاصل ہونا اسی کا نام جنت ہے یہ بھی قطان کفر ہے یہ نیچریاں نظریے نظریات پہ شمار ہوتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے اور ساڈے نزدیک کی ہے سارے نزدیک سب کچھ موجود ہے کہ نہیں اچھا اسی طرح فرشتوں کے بارے نیچری کی کیا دن بارے یوں ہی یہ کہنا کہ اللہ جل نے قرآن عظیم میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے نہ کوئی ان کا ان کی کوئی اصل وجود ہے نہ ان کا موجود ہونا ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہر مخلوق میں جو مختلف قسم کی قوتیں رکھی ہیں جیسے پہاڑوں کی سختی پانی کی روانی نباتات کی فضولی بس انہی قوتوں کا نام فرشتہ ہے یہ بھی بالقطع قطع یقین کفر ہے یہ بھی نیچریوں کا قیدا ہے وہ اندر فرشتے کوئی علیحدہ وجود نہیں اچھائی تے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے وہ بندے دے اپنے اندر موجود ہے بس جنہ تے شیتانہ کے بارے کی سمجھتے ہیں جن اور شیاتی کے وجود کا انکار اور بدی کی قوت کا نام جن یہ شیطان رکھنا یہ نیچریاں کا عقیدہ ہے حضرت فرماندن یہ بھی کفر ہے جن ایک علیحدہ وجود ہے شیطان بھی علیحدہ وجود ہے انہوں دا کم ہے انسانوں گمراہ کرنا لیکن نیچری اور دے تابے دار وہ یہ چیزاں نہیں منگے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ اسلام دے اندر ہے غلام تے لونڈی بناونا کی بناونا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ دے دوران کافران دے بندے اور بڑیاں قید ہوئی ہیں مسلمانوں واسطے دے بندیاں نو غلام بناونا جائز ہے دیا عورتوں لونڈی بناو جائز ہے بغیر نکاح تو وہ حلال ہو گیا نکاح آزاد عورت واسطے ہوں ہرا وہ لاؤںی ہے آزاد نہیں اس جائز سمجھنا لونڈی سے غلام بنانے نو جائز سمجھنا یہ سنی کی نشانی ہے مسلمان اور اس نو سمجھنا غیر مہذب انسانیت کے خلاف انسانی حقوق تے ظلم وحشت اور درندگی کوفرے جڑا یہ سمجھے کہ لوڈی غلام بناو جائز نہیں وہ اسلام تو خارج ہے سڈے پاک نبی سرور دے گھر مبارک سیدہ ماریا پاک جنہ تو حضور دے صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں وہ کون سن وہ لوڈیاں پاک سن آپ ایک بادشاہ نے نگرانے کے طور پہ پیش کی سن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دی اما پاک لوڈی سارے قرآن کا کر فیصلہ ہے مینو ایک وہ چشتی بغیر نکاح ہو میں کیا یہ دس یہ نکاح جڑا ہے تو قبول ہے اس آخیا میں قبول ہاں اس آخیا قبول اس آخیا میں قبول یہ قبول لفظوں کے جو عورت حلال ہو جاتی جس یہ دس یہ قبول لفظ کی پیا ہے اسلام دی شریعت متحرہ دے اندر بھن دے نال نکاح جائز سی ایک پیٹ شریف دے وچوں یعنی اما جی کبلا ایک پیٹ شریف وچوں پتر جمنا ہے تو دوسرے پیٹ جا کے نو مہینے بعد پھر جب حمل نواں ٹھہرنا ہے تو پھر نو مہینے بعد جا کے بچہ جمنا ہے جی دھی جمی ہے تو ہر وہ دھی تو وہ پتر آپس نکاح کرنے سن تو حضرت آدم کی شریعت کے اندر جیل رہے تو جب نبی سونے کی شریعت کی واری آئی تو بھن برا کا نکاح ہوا حرام تو میں کیا چلیا اصل گل ہے اللہ کے حکم بھی رب کا حکم ہوا بھن کا نکاح حلال ہوا رب کا حکم ہوا تو ایجاب قبول عورت حلال ہوئی بندے سے بندہ حلال ہوا عورت مرے اسے حکم ہے کہ لوڈیاں کافر دیا مرد کافر کے غلام یہ تے واسطے ہیں جو یہ ہے جانوروں کے حکم بچے جب یہاں سے پہلے جا کے اعلان ہوا ہے بھائی اپنے رب نو منو یہ نہیں منے یہ انسانوں کے درجے چ ڈگ پائے ہیں اپنے رب پیدا کرنے والے کا اعلان سن کے یہاں ہزار نہیں آئی جانور خدا نو منے تو کافر نہ منے تو یہ پھر جانور وانگو بن گیا ہے ہوں یہ ویچو غلام وک دن لونڈیاں وک دیا چلے وانگو جانور وانگو رب دسنا چاہتے کہ جنہیں میرا اعلان پہلو ٹھکرایا ہے نا وہ اج جانور کی سف چ آ گیا ہے اور جہاں مومن میرا اعلان سے لبیک پڑے گا اور آخے گا مولا تیرے دین نو اصا پہلی آواز سے قبول کیتا ہے انہوں میں فرشتے تو اچھا مقام دے دیا <laughs> توجہ نہیں فرمائی نے میرا بولو چا سبحان اللہ اور سو سجا لوڈی غلام بنا نیچری ٹولا سکونی ٹولا حرام سمجھنا یہ وحشت غیر محرم فیل تحریب کے خلاف امام اہل سنت فرمان فتح والی جلد نمبر چودہ سفا نمبر ایک سو چھبیس روتے یا کوئی نیچری نئی روشنی کا مدعا کیڑی روشنی ہاں۔ کیونکہ نوی روشنی والے آدھے کیونکہ یہاں مطلوب ہے کافر کرنا جی۔ تو یہود نسارا اصل غلام لاؤنڈی انہوں بناو واسطے حکم اترا ہے ہاں تو یہود نسارا ہے اس کے خلاف ہوں یہ کیونکہ تعلیم یہودی انہوں نے سبق پڑھایا ہے سر سور تو لے کے یہ بھائی ظلم ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے یہ کیا ہے بھائی لاؤڈی بنانے سے کیا ہے یا کوئی نیچری نئی روشنی کا مدعا کہے باندی غلام بنانا ظلم شریف اور بہائم کا سا کام ہے جانوراں والا جس شریعت میں کبھی یہ فیل جائز رہا ہو وہ شریعت میں جانب اللہ نہیں آلہ فرماندل جیڑا یہ آخر ہوئی پکا کافر اور نیچری ہے وہ غیر مسلم مرتب ہے مسلمان اور میں توجہ ہے صحیح نال تھوڑی وضاحت کرا حوالے دیکھ مثال دیکھ جی سکولی طبقے دی اکثریت جیڑی ہے نا ہوں وہی نظریات رکھتی جب سنتے جاؤ سو رکھ گے تے سدر نے آخیا ہے جان گے سدر اپنا اچھا یار گل سنو وہ ریفرنڈم صدر بنیا تھی ہال نہیں منگے آخیا ہے ایک خطاب دے اندر کہ اسلامی قوانین مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اس ان میں عورتوں کے حقوق مارے گئے ہیں وہ جی ابو جہل سی محمد خود بناتا ہے سر سور رد ہے کہ یہ دل سے فوارے کی طرح ٹپکتا تو ٹوٹتا ہے اور پھر جناب واپس آ جاتا ہے یہ محمد کے اپنے دل کی باتیں ہیں تو وہی نہیں ہے اسی طرح یہ نیچریاں دا یہ آتا ہے یہ بھائی محمد کے اپنے بنائے ہوئے ہیں یہ مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اس دور میں بنائے گئے جب عورتوں پر ظلم ہوا کیا ظلم ہوا کرتا تھا ملا تو نے یہ سید بھی ہے اور پکا سنی ہے جی رکھ کے پکایا ہے نا باقی ٹھیک ہے بہت اچھے اگلی گل میں سنائی سی اے ہوں لونڈی غلام بنا دے بارے آ ایک بڑا بریلویاں کا شیخ الحدیث پچھان ہوئے نا میں تو سنی نہیں تو ذرا سنیا کی پچھان کراوا کی لکھا کو بھائی شرح صحیح مسلم جلد نمبر چار صفحہ نمبر بونجا کنا وہی گل غلام لونی لونڈی بنانے نو غیر مہذب سمجھنا تے بہائم کاسا کام آلہ حضرت نے فرمایا جیڑا وہ کافر پکا یہ ہوں سن لو اب چونکہ تمام عبارت پڑھ رہے میں غلام رسول سعیدی شاہ الحدیث جڑا شمار ہوں کراچی والا ہوں اب چونکہ تمام دنیا سے غلامی کی لانت ختم ہو چکی ہے الفاظ بھی دیکھو اسلام باقی مذاہب کی بنسبت مکار میں اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے اپنی اقل نال سر ہوا رنگ حرام پہ کرتا ہے خدا رسول دے جائز نو کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی اب مہذب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے ہوں الفاظ تو غور ہو ہاں تمہیں پتا تو لگے بابا میں تو باہر ہاں ملا بیٹھے نے میں اس شیخ الحدیث نو کیتا فون فون میرے کو بھریا پیا ریکارڈ ہے محفوظ ہے اتنے محفوظ اتنے ہونا کو سنا سکنا آتے میں اس سے سوال کیتے میں کیا میں فضل احمد چشتی پہ بولنا پہلے نمبر تو ان کا نام سن کے اتنا نکل گیا میں کیا میں تیری شرح مسلم سامنے رکھی بیٹھا اس اے عبارت لکھی تو آخیا کہ ہوں اس کے جواز بھی کوئی گنجائش نہیں تو اپنی طرفوں خدا رسول دے حرام حلال نو حرام کیتا جائ نجائز تبی شریت بدلا کرے سید الانبیاء جائز رکھے تمام صحابہ جائز رکھ حسن حسین جائز رکھ بابا فرید جائز رکھ ہے تمہیں نجائز اگوں میں آخیا آخ کہ اسلام باقی مذاہب کے مقابلے میں مکارے میں اخلاق اور حقوق کے انسانی انسانیت کا زیادہ محافظ ہے میں کیا کا مطلب یہ نکلا تیرے نزدیک اسلام تو باہر دوسرے مذہب ایسے ہیں جہے حقوق کے انسانی کا بھی خیال رکھتے ہیں مکارے میں اخلاق انہوں ہیں لیکن اسلام زیادہ نے میں کیا تینوں انہیں نہیں پتا کہ اسلام تو باہر خلق ہے ہی نہیں حقوق انسانی ہے ہی نہیں حقوق انسانی صرف ہونے جڑے اللہ رسول نے بنائے نے میں کیا تیسرے نمبر پہ تو آخ کہ ہوں مہذب دنیا ہے یہ مفہوم کی نکلے گا پہلی دنیا غیر مہذب سی جا رسول کریم سرکار دی دنیا نو غیر مہذب سمجھے اج دی لانتی دنیا انسانیت قتل ہوئے ڈاکہ چوری زنا ظلم خسوٹ بے حیائی بغیرتی فہر اور یعنی آداب اخلاق کا جناب نکلے ہوئے جنہوں ہر جت بندہ بھی ویس کے آخے یار اب انسان نہیں رہے بندے ڈردے سن سپا ہاں تو تو ہوں بندے ڈردے نے بندے ہاں تو پتر پتر پیو تو محفوظ نہیں تو پیو پتر تو محفوظ نہیں ماں اپنی تھی ہاتھوں چلا پھر ایڈے لانتی ماحول تو آخے مہذب تو سید لمبے آ کے ماحول آخے غیر مہذب میرے محبوب کا تو ماحول ہی وہ سی تحریر ہی وہ سی جو کائنات نے اندر ایک ہی مثال قائم کر دیتی رہی دنیا حاضر ہے مصطفیٰ دے یارہ دے نال دا کوئی معاشرہ نہیں قائم کر سکتے اور مینو دے دے نال ساڈے بھی سات جو ہے ہو ہو ہو ہو ہو کہ کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی ویخ دیا ہے جو میتری کتوں کتوں نکل دینے کیڑے کیڑے مدرسے بچوں کیڑے کیڑے ٹوپ آلے ٹوپ آلے کوئی ستھنا آلے کوئی توتیاں آلے جی ہر طرح دیا بلاوہ نکلن گیا تو ساو سا دکھرو اچھا وہ حالات میں تھے گل چھوڑ جدو پیا یہ مہذب دنیا ہوں حالات نہیں لہذا وہ کام نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک یہ کام غیر مہذب لوڈی تو غلام بناو والا کم غیر مہذب اور اب دنیا مہذب ہے لہذا وہ غیر مہذب کام اب نہیں ہو سکتا لوڈی غلام بناو والا کام حبیب خدا کیتا ہے نبی صحابہ کیتا ہے اللہ تعالی کا قرآن آیا کیوں جی ہے ایسے تو میں کہوں لالے ماں تیرے نزدیک خدا غیر محلب کم دیتا نبی غیر محلب کم کیتا صحابہ غیر محلب کم کرتے رہے انگریز جو جڑے اج دنیا دیا رنگ تیزت چک چک کے بم بھی ماری جاتے ہیں تو لٹی بھی جاتے ہیں افغانستان تے عراق تے جگہ جگہ تے چکلے کھول دیتے ہیں ہوٹل ریسٹورینٹ بنا کے یہ تیرے نزدیک مہذب کام ہے تو دنیا بھی مہذب ہے جب میں گل کی قسم خدا دی تو مینو آتا تو آخنا کی چاہنا میں آخیا میں یہ آخنا چاہنا کہ تیرے ساری عبارت کفر تو زندہ ہے مینو آتا ہے اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے مجھے کافر بھی کہہ دیا زندیق بھی کہہ دیا اور کیا کہنا چاہتے ہیں میں کیا جی میرے خدشے نے جناب دور کر سکتے ہو تو کرو قسم اس ذات دی جی قبضہ قدرت میری جان ہے اندر کول اگر کسی گل کا بھی جواب ہوتا نا تو مینو اسی ویلے منہ توڑ جواب دینا مینو آتا لکھ کر بھیج دے میں لکھ کر بھیج دوں گا وہ میں کف تیرے کدی بیٹھا تلے آنا لکھ کر بھیج دے تیرے کو جی گل بات لکھی تھی وہ فون دے اسی ویلے تیرے زبان سے کیوں نہیں آئی سمجھ آئی نہیں یہ نیچرل ہے ٹولا جی ہاں بدریات بند جاؤ تو ویکو لوگ لکھ دیں تو ادھر ادھر کی نا کر یہ بتا کہ کا زنور سے غرضی نہیں تیری راہ بری سوال ہے اس قوم کے تیرا بڑا گھر نے کیوں نہ مرے قوم سمجھ آئی کوئی نہ اگے سنو آلہ آدیش لکھ لیں نیچریوں کی گل سکولیاں دی یا ہاتھ سے کھانا کھانے وغیرہ بعض سنن کے ذکر پر کہے تہذیب نصارہ نے ایجاد کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض افعال نامہذب تھے اور اعلی حضرت فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چھبیس جلد چودہ پر اور یہ دونوں کلمے بعض اشکیا سے فقیر نے خود سنے کیا مطلب ہاتھ نال روٹی کھانا یہ سن کے تو کوئی آخ یار تہذیب تو بھائی انگریزوں نے سکھائی ہے کانٹیا کھانا چھری کھانا تہذیب تو وہ ہے بھائی یہ ہاتھ سے کھانا تو غیر مہذب سا کام ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض کام غیر مہذب ہوتے تھے اعلی حضرت فرماندے نے میں بعض بد بختہ سکولیاں تو نیچریاں تو میں خود سنیا نے دونوں گلا کنا نالا لکھا کرا اور یہ دونوں کلمے بعض اشتیا سے فقیر نے خود سنے اور یہ میرے خیال دے جڑے انہاں سنے سن بال بد تو یہ اکثر سکولیاں تو تسا خود سن دو سو ایمان نال دسو بھائی حضور دی سنت دے مطابق بہ کے کھا رہا ہوئے تھلے رکھ کے کھانا پہ کھانا ہے میز نہیں جیویں بیٹھا آپ اسی طرح رکھ کے پجے تو روٹی پہ کھانا ہے انگلا چوستا ہے ہزور دی سنت کے مطابق یہ ویخ کے وہ سکولی طبقہ یہ غیر مہب طریقہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ آگے تعلیم جہی ہے یہ تعلیم تو یہ انگریزوں کے پاس ہے یہ طریقہ ہے وہ وہ بھائی والا لوگ ہیں وہ ترقی ہے دیکھو نا ترقی ہے یہ بےچارے پسماندہ لوگ ہیں یہ ابھی وہی طریقہ پرانا اٹھا رکھا ہے کھڑے ہو کر کھانا چاہیے کانٹے کے ساتھ کھانا چاہیے آگے نے کیونکہ یہ بچارے ایڈے مہذب لوگ جی ایڈے مہذب لوگ دو تہذیب دو میں دن کی گل سنا وا ایڈے مہذب لوگ نے تھوک نہیں سٹن دے تھلے ہاں آدھے جراثیم ہوں نے میں ایک میں نپیا میں یار گل سونے تیری تہذیب ایک میں تھوڑی جی گل کرنا اگر اجازت ہو جی جی کرو جی میں آخیا جناب یہ تھوک کتوں نکلتی آخ جی منہ میں منہ کو چنگی شاید ہے یا پیڑی ہے چنگی شاید ہے میں یہ ہوں پنجے نہ جاوے نہیں تو کمرے سارے جراثیم ہو جان گے آ ہاں۔ میں یہ دسو جڑا بندے دا مادہ تناسل ہوں منی یہ کتوں آتی آخو تو تمہیں پتا پیشاب کی نالی آتی گندی تھان تو آتی میں کہ آخیا میں کہ یار یہ دسو یہ انگریز لوگ تو انگریزی طبقہ یہ تو گند زبان چٹتے ہیں تے فلما بنا کے تے پوری دنیا نو وکھاندے نے میں کہ یار مجھے سمجھ نہیں لگتی بھائی آ منہ جڑا کھانے کھان والا ہے یہ تھوک تھلے نہ جائے تو پیشاب کا گند وہ منہ چاہے میں کیا سر یہ تعلیم آپ کوئی مبارک ہو <laughs> ماشاء اللہ توجہ نہیں فرمائی جی کیوں بھائی ہے اور یہ کام انگریز نے سکھایا اس قوم نو تو ادھر بھی آ گیا ہاں ہوں میں پوچھنا پیشاب کا گند منہ وس لیا کسم قبل قبضہ قدرت میری جاؤ نے کوئی دنیا کا خبیص تو خبیص کا پتر ہو فرمائیے ایمان آئی عطا فرمائیے وہ دیکھ کے آخے گا کہ جانور بد کرنے آلہ طریقہ تو وہی سی جا مدنی سرکار دے گئے سجنا کی کریے سڈا کلندر اقبال فرما تاج تھا جو نا بتدری جو ہے میرا مزے لال سے بولو سبحان اللہ اچھا ایک گل تہذیب کے حوالے نال سنا نہ پہ سنا وا ہاں جی۔ مووی پھر میں جنت کی دعوت لے رہا بیٹھا تو نہ دوزہ آپ لو تو نہ میں سپو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ لالت نہ لگے میں اگلے دن گل کی سناوا تمہیں بول بول بولو ادھر ویکو اب میرے سر تے کی ہے یہ نیچری طبقہ غیر مہذب سمجھتا ہے نیچری طبقہ اس پگ نو غیر مہذب سمجھتا ہے کر کے پگ رکھائی ہے سکولیاں حکومت والیا ہوٹل یا رکھائیے ٹول کٹن والا ملاسیاں سر پہ ہے فوج کے سر پہ ڈنگی ٹوپی پشتانی پولیس کے سر پہ ڈنگی ٹوپی یا سروں ننگے جی۔ جی۔ یہ کیا ہے جی یہ غیر مہذب کام ہے اور یہ کسی تو کام چھڑاو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام ایسے بندیاں تو کراؤ جی معاشرے دے اندر زلیل حقیر سمجھے جان جی۔ بس پینٹ کی شرٹ جی انگریز پوامنی سی تے صدر تک پوائی سو تاکہ ساری قوم پاوے جی پینٹ شرٹ نالیاں صاف کرنے والا چوڑا صرف پاؤں تو کسی سی ہے ان چوڑیا کام چوڑیا چوڑیاں چوڑیا تو پیڑا ہے کہ ایک کھل کھوتے کی کھل جنہ موٹی دجا سوڑی نہ بندہ بہان جوگا نہ کھلو جوگا کھلو کے موترے توے ٹھے صاف دسن اگوں پچھوں ننگا ہوئے ان دے لباس دے اتنے ہوئے کوئی چوڑا ہی خوش ہو سکتا ہے پھر مطلب انسان تو نہیں ہو سکتا لیکن میں گل کر سننا اگر یہ ہوئی پینٹ شرٹ نالیاں صاف کرنے والا چوڑا پاؤں کسے پاؤں سی اج ملا دا پتر بھی پائی فرد پیر ٹریکٹر دا پتر بھی پائی فرد خود ملا بھی کئی پائی پھر ایک ٹی وی دوست آتا ہے ایک نیا خدیش مرتد اس کو کہتے ہیں ذاکر نائک وہ دنیا کوئی جڑا جڑا آوے نا یہ شیطان دے ممبر پہ یہ ٹی وی شیطان دا ممبر ہے یہ ممبر مشترکہ ہے یہ مرزائی چڑھ جاتا ہے چوڑا چڑھ جاتا ہے بھابی چڑھ جاتا ہے شیعہ جنہیں لوگوں کو چڑھ جاتا ہے ابلیس دا جی۔ ہوں ذاکر نے کہ پچھلی دنیا دیوانی مان لیتی کھڑی تو اس سے بڑے مارتا ہے انج تورات زبانی یاد ہے انجیل زبانی یاد ہے قرآن زبانی یاد ہے حالانکہ ان کا موٹا کفر اگلے دن میں نپیا موٹا سارا کفر یہ ہے نا پینٹ شرٹ سے آؤں گا نا ملا یہ کسی آخر ہے یہ تو انگریزوں مشابت ہے عیسائی اینج حادثہ کیتے سو یہ سلیب کا نشان ہے جی وہ میں گیا پترا جی ہاں، عالم بڑھن کا حق ادا کر دیتا ہی گے عالم نہیں ہونے چاہیے بھی سوال ہوئے نہیں تو این چکر اس ابلیس سے بندہ پوچھو ابلیسا کہ کیا نبی علیہ السلام پہ آلما پہ جب سوال ہوتا ہے وہ این چکر دے نہیں جج کوئی وہ جواب دے شریعت دا نبی علیہ السلام تو خود زبان شریعت انہوں تو عالم جہا ہے انہیں شریعت دی گل لبنی ہے قرآن حدیث تو جواب دینا کہ نہیں ہوئے این چکر کرنا تو ہوں بیٹھا ہوا تو انہوں میں پوچھا تیرے نزدیک یہ سلیب دا نشان ہے کہ سلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما نے میں آ کے سلیب توڑا گے سلیب توڑ گے پھر تو موڈے وڑ جان سارے ہاں، کیونکہ سلیم کا نشان ہے نا لہذا سارے بندے نے موڈے وڑ دیں گے بندے بغیر موڈیا تو رہن گے کیوں ورنہ سلیم کا نشان ہے ہوں یہ کی یہ بھی نیچری ہے نا نیچری میں دسنا سارا کچھ اگے دسنا اوساف اخبار ہے سنڈے میگزین اٹھائی جنوری دو ہزار سات یہاں نے ان تک موضوع جڑے موضوعات ہیں وہ قسط لارے اخبار دیتے ہوئے نے تو پہلی قسط جڑی دیتی ہے اسے میں لکھا ہے کہ انہیں کتاب کے دوران آخیا ہے کہ سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے انڈے کی طرح ہوں یہ سابت کرتا نوز بلا من قرآن چ تو کس رنگ سابت کرتا قرآن کی سورت نمبر انسی آیت نمبر تی تیسویں ستارے ول اردا باہ دال کا دہا ہا یہ آیت پا کے اس کا ترجمہ کی کیتا ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا جبکہ تمام دنیا کے ترجمے اس یہ ترجمہ پہ کر د اور زمین کو آس اس آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا کیا کیا دیوبندیاں کا ترجمہ کھولو امام اہل سنت دا کھولو کسے دا ترجمہ کھول لو دہا بگاڑیا کتے نے آ کے دہا ہاں کا مانا ہوتا ہے میں کسم کر کے آنا قدرت جان ہے اگر کے اس کنڈے کے پیچھے چل کے تیریا گلا سن کے ایمان سے گھر رکھا جا نبی نے قرآن بدلے کافر ہوتا ہے مسلمان کہڑی کہڑی گل بیان کراؤں میں اس قوم دی کیڑا کیڑا رونا رواں عنایت حسین بھٹی جان دو وہ بھی اس قوم دا مفسر قرآن سی بلے بلے بلے للہ شریف کے نال دربار بڑا کھڑا پیر کاکی تار اتنے بہت ہی ساری تختی لکھی کھڑی ہے پیر کاکی تار کسمیا نا ہوں چلو میں اس کو کھانا میں اس کے تقریر کرا للہ شریف دلا جنگ للہ پنڈ والے خان اتے وہ بھی آن کے تو کبھی ٹی وی دے سورت یوسف کی تفسیر کرتا رہا پیر کا کی تاڑ بلے بلے بلے بلے تو دتا دربار بیٹھ کے فیض دینا ہوں سی کا کی تاڑ پھر ادھر میں گیا تو میں پھر جا کے اخیر آئی مینو جدو اللہ تعالیٰ توفیق دیتی کہ میں مانجا پھیرا تو میں مانجا پھیرا تو میں آخیا وہ اس علاقے والے وہ اینی غیرت کھاؤ وہ شیا کا پیر شیا کا بریلوی سب تو ہو تو مستر کر سنی شیا بھائی بھائی سنی شیا بھائی بھائی یہ پورے لاہور کے اندر محرم پورے لاہور کے اندر بھی حکومت والے بھی چودھری ہے گجراتی ہے سارے دھیان دین کی ہوئی سنی بھائی بھائی پیر کا میں پھر اتنے آخیا میں کھولانتی لانت لینی جو ہے جی چلو کاکی تار کے مقابلے پروں ایک ہوا دبو تو وہ نام لکھ چڈو پیر کاکے تار تک جوڑا پورا ہو جائے قسم خدا کر کے کبھی پیر ہوں بابا فرید ورگا کبھی پیر سی بابا فرید ورگا کدی پیر سی مہیلی ورگا کبھی پیر سی پیر سیال ورگا پیر پیر سی سی شیر ورگا ورگا پاک پاک میں اگلے دن گزارا نہیں جب پیوے اج کے سجا دیا ورگا یہ ساڈا گزارا نہیں میں لیا وا پھر ادھر ہاں۔ پگ میں سمجھا غیر مہذب تو پوایا حکیر تے زلیل لوگوں میرا رب سونا سدکے جا اس ذات کریم تے وہ پھر اپنے دشمنوں نو بڑا دلیل کرتا ہے اپنے نبی کے دشمنوں نو بڑا خوار کرتا ہے انہیں سا بنوایا یہاں دے ہاتھی قانون جی تکے نار جی کہڑا موٹر سائیکل چلاؤ تو ہیلمٹ ایویں چھوٹی جی چھوٹی جی ایڈی کشا ہوتی نکی جی اندر جب بندہ سر یہ لگتا ہے جن کلبوت پھس گیا شکنجے آ گیا گرمیا خدا دی نہ پھرن پھر پلاسٹک آئے میرے رب سونے دا جلال میرے رب دی غیرت آخیا جی میرے نبی دی عزت پگ آپ کو کر دیے ہیلمٹ توجہ نہیں فرمائی نے حالانکہ ہے سر توجہ سے بندہ مرد ہے سینے توجہ سے بندہ مرد یہ اتنے چ مارو تو پھر اشر ویکو دل دیکھ کے کوئی سوا مارو تو پھر کچھ بجتا اور اس پلاسٹک نے بچاؤنا ہی کی اگلے دن سارے لاہور چٹ ہوا پچھوں وجہ ہیلمٹ والا جا کے وجا ہے پٹھے والی ٹرالی آ پچھوں پچھوں جا کے کیونکہ دشتا اوکھا ہی ہے تو کھوپے پائے ہوں نا جی کھوپے نہیں چڑھائی گئے ڈنگر ہاں کھوپے چڑے پائے جا وجا پچھوں دڑال لو وہ پالو تو وہ ہیلمٹ ادھا ہوا پھر دو یہ سر ادھا ٹوٹا ہے جڑ کے ہو جاتا ہے توجہ سڈے امام نے لکھے جڑا ہاتھ نال کھان بھی سنت پاؤ کلو غیر محلب سمجھ لے جان لے یہ نیچری تو پکا کافر خیرے مومن سننی وہی ہے جڑا سمجھے میرے پاک نبی کا ہر طریقہ محلب ہے انہوں دم کا سمجھ آئی نہیں آئی توجہ لال بولو سبحان اللہ اس طرح مکان لباس سواریاں کوئی سے دنیا دی اج بھی سیسی لانت جن ویخ کے نو تو نبی پاک سرکار دے طریقے نو سمجھا غیر مہذب یہ سمجھا مہذب وہ سمجھا ادنا یہ سمجھا آلہ وہ نیچری ہے نیچری ہے جیڑا مومن ہوئے گا وہ سمجھے گا یہ سب لانت ہے یہ عذاب ہے انسانیت دی بربادی انسان دی تباہی ہے ہاں میرے نبی سونے چلائی تلوار لانتی دنیا سمجھا یہ ایٹم بم مہذب ہے ایٹم بم ترقی ہے تلوار سے کیا ترقی ہے اور کی لانت پہ گئی کہ تلوار اور تلوار لال ہوئے جہاد تو نبی سونا جنگا لڑن بیاسی بیاسی تو بیاسی جنگا کل ایک ہزار بندہ کل ایک ہزار جنگا بیاسی کل ایک ہزار جنہوں چند مسلمانوں نے شہید ہو تو کچھ کافر کے مر جان ایک ہزار ٹوٹل کل تو جنگا کنیا بیاسی ہوں چل گئے ایک چل پوے تو کن ایک لے جائے سونے نبی سرور نے استعمال فرمائی دیسی ہتھیار استعمال فرمائے رب نے اپنے حبیب واسطے پسند کیتے سن جو میرا حبیب خلق عظیم والا رحمت لال ہتھیار بھی رحمت والے سونے نبی نے چند بندے ایک ہزار کیے جنتی کروڑا کر چڈے کروڑا جنتی کر چڈے ادھر جنگ ایک ایک جنگ کی ایک جنگ کی جنگ بھی نہ ہوئے ایویں شیئر کے بھابیا کا جھگڑا ہوگا تو بم پھٹ جائے توجہ حکومت دیا ایجنسیاں حکومت ایجنسیاں کے کے کسی کسی بھابی شیا ہاتھوں یا کرایہ کے ہاتھوں تو اندر ہزار پاس کیا ہوتا ہے تو ہوں ایمان دسو آلہ طریقہ کہڑا ہوا ہیرو شیما دے ناگا ہیو دے جاپان دے امریکہ پہلا ایٹم بم چلایا تھی کروڑا بندے مار چکے مارے ہاں۔ ایک بمبال کروڑا مارن والا یہ مہذب ہے بیاسی جنگ چند بندے مارن والا وہ غیر مہذب ہے تو ملانا بھی پہ گئی یہ میں صرف تمہوں سمجھا یہ گلا سمجھا رہی کی تلک مومن تو ہوگی جگہ دل آخ میرے نبی کا ہر طریقہ حال ہے سمجھ نہیں جائے ایمان دسو وہ بندہ مومن آ سکتا ہے جگہ دل نو زمین ہے من گالک کافر دے طریقے دی عظمت رکھدا ہوئے انہوں کنے مومن آخر مومن وہ ہے جہاں کافر آخو لانتی ہو اپنے طریقے چڈو جو انسان بننا جی تو ادھر آؤ توجہ نہیں فرمائی پر کتنے سجنا یہ گلا کتنے رہ گئی ہوں تو اندر ہی بدل گئے ہاں ہوں تو آدھے جی بابا جی لوگ ہیں تو انگریز ہیں توجہ نال بول سبحان اللہ آخو تو ایک فقیر کی گل سنا سونے نبی دے ایک دیوانے کی سنا سنا تے ذوق تازہ کرن کی خاطر ملتان شریف لاہور شریف وڈے اسٹیشن میں کلوڈ روڈ میں اتنے جیسے موٹر سائیکل نکلے ایک دربار صاحب دربار لوہار خواجہ موسا آہنگر رضی اللہ تعالی لو آپ سرکار لوہارا کم کر رہے سن خاطر کران خاطر بہادر بٹھی اج رکھ کے ٹکڑے تانے پہ کتری دیا دو بیبیاں جو کلوتیاں اپنے نگر چہرے چہی ٹکائی خطرہ نہ بولیا آدیا بابا تینوں ہزار نہیں آؤ سا منہ مکھی جانا جی آپ غلط اس واسطے دے تاکہ دل خراب نہ ہو جاوے ورنہ عورت کافر دی عورت دی عزت نہیں کھوتی برابر ہے کافر جانور برابر ہے بابے اور پا کے بی بی میرا دل میری اکھ والی ہے کے چہرے جہنم لگ بالا فاقا غریبی بڑی ہے کوئی مہربانی نہ فرما آپ فرما دے گھر کے اندر جڑا برتن وزنی لگ گئی لایا لایا سرکار نگاہ فرمائی سی پوری سونے نہیں کر چلی اور موت جی تھلے زمین ویخیا زمین سونے مکان سونے کا مرید ڈگ جی پیا میں سدار ہاں، مہربانی سدا کیوں برادری کے ہاتھوں وجہ چکاؤں گے سارے مار کے ہر شاید چکے لے جان گے آپ فرمانے سجنا سمجھ آئی نے کوئی نہ آئی تو جلیا ہاں، اوئے سینکڑے سال کئی صدیاں بعد جنہوں دے غلام وہ مٹی تے نگاہ کرن تے مٹی سونے کر دین تو کی سمجھنا ہے اس آکا دے ہاتھ مبارک کی کچھ نہیں ہونا پر نیچری تے سکولی ٹولا ہے ہی لانتی ہاں یہ مسلمان ہے ہی کدو نے یہ سمجھتے ہیں انگریزوں ہاتھ ہاتھی بڑی طاقت ہے نبی تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے تھے دیکھو نا اس وقت نہ کوئی مشینری تھی میں کیا اتری دیا چویا مشینری ہے میرا نبی ہاتھ لا لے سونا بڑا چلے نہیں تیری ٹیوب لائٹ تیار فیکٹری و میرے آقا نامدار سرکار نے حسن حسین نو ایک ہسن حسین نے گھر ٹوریا تو سی قسم خدا دی کر کے آنا تاریخ دمشق ابن ساکر دی دیسیاں جلدا والی کتاب لکھیا ہے آسمان دی بجلی اگوں آ کے چمک دی گئی ایک ہور صحابی نو حضور سرکار گھر بھیجیا گھر اپنے گھر جتوں رہتا سی اتنے بھیجا ہے سرکار دے ہاتھ مبارک چھڑی سی سرکار نے وہ دے دیتی چھڑی انج چمکی جی چودھری کا چن پہ چمکتا ہاں نہ تو سنی میں واقعی سنی نہیں کیونکہ سنی انہوں آدھے جا بئیمان ہوئے نا توجہ نہیں فرمائی دے میں برائلر برائلر سکولی نیچری آدھے نے اس وقت مشینری نہیں تھی کیسے بناتے اور میں کہنا میرا نبی کی قسم خدا دی نبی پاک سرکار دے درد کا کتا اینی طاقت ہے ہاں جو چاہتے بنا جانے لیکن ایسے ظالمانہ ایسے پلیس نظام نو اللہ تعالی اپنے حبیب واسطے پسند کیتا ہی نہیں جہاں انسانیت آ کے برباد کر سکے اور دنیا نو آپس میں لڑا مرا کے کئی جناب دنیا نو برباد کر بندہ گھر کے اندر دکھی تو پریشان نظر آئے قسم خدا دی میرے نبی سونے واسطے رب نے وہ رحمت والا سادہ جہان پسند کیا یا جنت دی سرداری پسند کی سمجھ آئی نہیں کوئی نہ آئی میرا توجہ لال بولو سبحان اللہ اگے چلو اگے چلو سہی نیچریوں کی ہو گل سناواں یا علیہ السلاط و تسلیم سے انکار کرے نیل کے شک ہونے کو جو جوار بھاٹا بتائے اصا کے اجتہا بن کر حرکت کرنے کو سیما وغیرہ کا شوبدہ ٹھہرائے یہ نیچری کہندے نے موجود نبی نا نوز بلا منظال کو یہ موجود نہیں ہوں ہاں یہ جی شوبدے ہوں نا اس طرح کے کام ہو تے سارے کر کوئی گل نہیں یہ نیچری طبقہ کیوں سنو یہاں ایک ماں دی اپنی شیطانی اقل نال ایک گل بنائی ہوئی کی کہ موجزہ آتے نے اللہ تعالی اپنے نظام اس نظام کائنات دے اندر اپنی جی میں اس دی عادت مبارک ہے اس دے خلاف کرنا یہ ہے موجزہ مثلا ماں باپ تو ملاپ تو ماں باپ یعنی نر مادہ رلے نر جانور رلے تو جانور جمد یہ آدت الہی ہے آدت الہی ہوئی ہے سنت الہیہ ہوئی ہے لیکن پتھر کے اوٹنی نکلی پتھر حضرت صالح علیہ السلام قرآن ہے آپ دی قوم جدو سوال کیتا ہے آپ سرکار نے فرمایا پھر خیال رکھنا پینا تمہیں پورا اٹھی اٹھیے خدا دی توحید کر دی پتھر کے پچھو ہوں یہ نیچری ٹولا جہا وہ آتا نہ نہ نہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ہم نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیوں کر سکتا ہے ہاں سر سور اس کے متبین سب جو ہے وہ منکر ہے اس کے موجاد کے منکر ہے اچھا یا مسلمانوں کی جنت کو معاذ اللہ رنڈیوں کا چکلا کہے سر سور آدھا سی تے وہ منع والے بھی آتے ہیں کہ جیڑی جنت ہے وہ بھی چکی آتے ہیں نا کہ ادھر ہورے ہیں غلمان ہیں یہ ہیں وہ ہیں بھائی یہ تو یہ تو رنڈیا کا چکلا ہوا جنرل گل ہوئی دو لانتی نے ہاں ویکو چھپایا کنو ہے وہ کدی یہ گلیں کسی سنائی کی سنائی یار ہوں ایمان دل دسو جڑا میں چشتی نہ آئے انہوں نے مطلب یہی سنا بھی یہ کام کھوئے کھے رہو رہے اک کھولن والا چشتی اک نہ کھولے اچھا اگے سنو یا کہے آسمان ہر بلندی کا نام ہے وہ جسم جسے مسلمان آسمان کہتے ہیں محض باطل ہے یہ بھی کافر ہے چٹا تو ہوں بھی سکول ایسی پڑھایا پایا ہے صاف کہ آسمان حد نگاہ کا نام ہے کیوں بھائی سائنسدان وجود آسمان کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ ٹھہر جاتی ہے یہاں پر سمجھ نہیں جائے ہاں، بال سویرے جانے نہیں سکول بال جانے نا وہ نیچری بننے جی وہ لا مذہب تو کافر بن جاؤ تھوڑا کرو گے چلو والے یا کہے آج کل کے یہود و نسارا کافر نہیں ہوں آتے آدھے کافر نو بھی کافر نہ آخو سی یہ ہر سکولی کی زبان سے کھڑا ہے یہود نسارا تو کافر آخر نہیں دیں کسی کافر بارے وہ جی کافر نو کافر نہیں آخنا چاہیے اللہ تعالیٰ منع کیا کیوں جی وہ ایڈا آڈا کفر اور شریعت کا فتوا ہے جڑا کافر کافر بلکہ کافر دے کفر شک کرنے والے کافر من شکا سی کفر ہی والا ہی فقط کفر جو کسی کافر کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے وہ بھی اس کے ساتھ کا کافر ہو جاتا ہے جگہ جگہ تھوڑے امبولا کہ نہیں مسئلے جڑے ہوں لگے جو بڑے نیچری پہ دنیا کیونکہ سر نے سر نیچری تھی نیچری نے کھولے سکول سکول لال کی گیا نیچری وہ پچھوں انگریز یہ تیار کر کے یہ کچھ دینا سی ہاں ہوں تک کئی آدھے نے آدھے نے تھڈو سور وہ جی کافر نو کافر آخر بندہ کافر ہو جاتا سی کڈا کافران کا دفاع کر دی پی قوم ایمان لال دسو جی کافر نو کافر آخر نہ دے یہ مارن دین گے میں نے کہا سی وہ جی کافر نو کافر نہ آخو میں کیوں آخر کسی ویلے مسلمان ہو سکتا میں کہا جی مڑ کے تمہوں بھی مسلمان نہ کیا کہ کیوں میں تصویر بھی کسی کافر ہو سکتے جی تو پٹے کتاب ہی بھائی اللہ اکبر و کبیرا ہوں میں انہوں پہلی گل والے پاس پہلی گل پہلی پہلی گل میں کی اصل یہ قرآن پاک اسلام شریعت دی تش... نوز بلا ذالک اقلی تشریح کرتے ہیں اور اقل کے پیچھے چلتے ہیں امام اہل سنت نے فرمایا سدکے جا سدکے آلہ جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو چھبی دکھے یا نصوص قرآن کو اقل تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تعویلیں کی جائیں گی جیڑا بندہ یہ آخے کہ قرآن نو چلاؤ کھنے پیچھے حضرت کڈیا جی ذرا بھی من دو اخبار تو بھی دو مطالعہ پاکستان توجہ ہے صحیح آلہ حضرت فرما نے نیچری دی نشانی انہیں قرآن حدیث نو اقل پیچھے نقل ہے اور ہر گل قرآن دی نعوذ نوز من ذالک اپنے خبی اقل کے پیچھے چلا گا ایک نشانی ہے بولو تو سکول کی ہے وہ چلتا ہے کہ بھائی سائنس کے تابع کریں بھائی سائنس یہ کہتی ہے سائنس یہ کہتی ہے سائنس وہ جی سور دے سور ذاکر نائک نے قرآن دہا ہا دا ترجمہ کیتا ہے سپر مروڑ کا تو مروڑ کے اپنے پیو کی سائنس کے پیچھے قرآن نو لے گیا ہے یہ کام کتا ہے بولو مسلمان اقل چلائے گا قرآن دے پیچھے تو وہی دے پیچھے یہ توجہ ہوں قبلہ یہ تعلیم یہ کچھ سکھا تعلیم یہ کچھ سکول ساری سکول کی تعلیم ان کی ساری عمارت اسے تک قائم ہے کہ سائنس میں یار سائنس کے پیچھے بھائی مذہب کو چلاؤ جی سائنسدان آخر ادھر دیکھو سچے نے مولوی جہے تے کو آئے تو انہیں آخیا یہ نہ آئے سچے نے انہوں کا جنازہ کھڈن لگا ساری ساری کتاب ساری ساری کتاب تنظیم المدارس لکھا کھڑا ہے دو ایڈیشن نے جناب علی اس دے اس مطالعہ پاکستان دے صفحہ نمبر انٹ اٹھتی نمبر سوال یہ مدرسے دین دین والے مدرسے تے گجرات والے بھی پر والے بھی تو سڑکوں والے بھی میں خلافے کھول چڑنے میں کیونکہ میں چوکیدار میں ہر پاس سیٹی مارنی سڑکوں پرلے پاس ہی مارنی ہے سڑکوں نہیں مارنی ہوں کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا کرنے فکر ہو ترقی ترقی کرنے کے لیے کیا انداز فکر ہونا چاہیے بندے کا نمبر ایک مذہبی چار طرز فکر چار انداز فکر کا ذکر ہے بے فلسفیاتی یعنی دوسرا جیم نظریاتی تیسرا دال سائنسی چوتھا چار انداز فکر ہیں پھر ہوں دستے پین آپ بھائی یہ ترقی کہڑا ضروری اٹھتی نمبر سوال سفا نمبر تریٹ کے اتنے اس کا اگے جواب دال تے دال سی سائنسی ٹھیک ہے کہ ترقی کے لیے کون سا انداز فٹ ہونا چاہیے سائنسی تو آلہ حضرت فرمایا تو شریعت فرماوے سائنسی انداز فٹ رکھنے والا نیتک ہے کافر ہے مرتد ہے اور مدرسے کون بنے تو میں کون بنیا میں کافر انہوں مولبیاں کا خدا رسول کا نہیں یہاں بئیمانہ کا میں پکا کاف ہوا ہاں جی وہ میں پوچھنا نیچری کا سبق اپنے مدرسے یہ بڑھ فنی نے رہا اور اعلیٰ گرد فتوا کے کافر نے تو مجھے تو نیسری نے سنی نہیں تو جیڑا لانت جوڑا لانچے میتری جیسے آخر سننا لے وہ سنی نہیں توجہ ہے کوئی نہ اور سنو یہ ہوئی نگری لڑکی چل رہا پہ اور مسٹر جناح جی رکا دیا مکھ لو اس کا بھی یہی نظریہ تھا کیونکہ وہ نیچری سی لامدم تھی لادیم تھی انگریزا تو سکھ کے آیا سی تو انہیں یہی سیکھنا تھی نا انگریز جن سکھا انہوں ولی بنا گے کہ ابلیس بولو پڑھاوے پیر سیال تو بنے گا میرے علی لجپال کر کے سارا پیر باہو فرمانا نہ واسطے ہاں جی مبلے کا یورپ صاحب جا رہا ہے میڈا لگ رہا ہے تو بیٹھے کیا اترے آ بڑے میں لین چلے اتنے اگر اتنے کافر کر چڑیا دین کی گل اتنے نہیں کر دیں وہ ایمان نال رکھو میں کفر کے خلاف بولنے واسطے آیا بیٹھا کول کن ملا چکے نے اچھا دین دی سچی گل کرنے گجرات دے ملا اجازت نہ دین دی تبلیغ کرنے بے شاندار آؤں کھلاتا ہے آپ کی ہو سی مینو ایک چشتی ادھر جانے ایماندار گھر تر کے آیا میرے کو ایجنسی کا بندہ سی پہلو لگا بڑی چیر کی گل ہے پہلو لگا تقریر ہوئی سلامت بوگل دن سن کے لگا حضرت صاحب آؤ میرے نال بیٹھو میں تمہیں چڈ آنا لے گیا جی چوک شالامار باغ پہلو انہیں مینو وہ جناب مرغی کی یخنی یخنی پلائی پلا کے پھر آنڈے شانڈے کھوا کے ہوں میں اس لیے نواں نواں مینو کی پتا بھی یہ کہڑی بنا ہے آ گیا مسیح کے اگے مینو مجھے لگا حضرت صاحب اپنا بھی شناختی کارڈ دو میں کہا جی کیوں میں پہلے برا بناؤ اپنا میں کہا جی برا ہی ہیں سارے مسلمان برا ہی تھی کارڈ دو شناختی کارڈ میں کیوں تمہوں جاپان سے لندن بھیجنا میرے اتنے برا رہتے ہیں وہ تمہوں اگوں جناب رسیو کریں گے تو تھی جناب اتنے خطاب اتے کرو ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے دل چ شروع کی غیرت ایک رکھی سی فکیر فکیر کے واسطے نال فکیر کی برکت نہ میں انہوں آخیا میں آخیا گل سنا جی تنی گل کسی ہو مولوی نال کردا نا انہیں ساری رات بڈی نو ساؤن نہیں دینا یار یار لگ رہا آپ کے لیے وہاں سے بہترین لاؤں گا سی آر بہترین جابانی خاص تو بناؤں گا اور آپ گھبرائیں نہیں میں چھ مہینے کے بعد آپ کو وہاں بلا لوں گا اور وہاں پر ننگے رہتے ہیں جاتے کریں گے اور کی جی، میں کتے سڑکوں تو لگے ہو جا سڑکوں سے انگریز جڑے ہیں تو لگ لیا دیکھو ڈال ٹھیک ہے سم دی جبرت نہ چیز میرا گھر ویکو تو کچا تمہیں تا سچائی نے کیا پچھاڑ چشتی وہ لے آ جٹ جا ہے نہ جی اتنے کروڑ روپیہ دینا کروڑ روپیہ آخ چل کے لندن چ پیشاب نہ دو دو ٹھیک کی گل ہے اچھا اچھا بس جیسے ٹھیک ہے ہوئے ٹکے رہو اب تو سننے کی اخیر کر دو میں بھی سناواں گا ان شاء اللہ ہاں۔ اس کام لبا جو نہیں کبھی ہاں۔ ورنہ مایوس نہ ہو اقبال آتا ہے بے روک نہیں یہاں ماریا ایک ظالمہ رابر یہ انہوں نے مرے پے نہیں ان بے روک نہیں توجہ لال بولو ذرا سبھا اللہ میں آخیا مینو اتنے کروڑ روپیہ ہونے دے تو تک لندن پیشاب کریا میں تیرے کروڑ سے کرا میں ادھر پیشاب کرنے جانا مینو پیشاب کی تو ہی لگی جہے میرے خدا دے دشمن میرے رسول اللہ دے دشمن بےزتی کراون جگہ جگہ نبی پاک سرکار دی قرآن نو رولن ٹھڈے مارن امریکہ قرآن قرآن فٹاوے مسلمانوں دیا عزت لٹاوے جگہ جگہ تے اس کلانتی میں ویکھن جاواں ننگیا ملک میں کہ ویسے ایک تمہیں گل سمجھانا ایمان نال دسو سنگیو اگر کوئی بندہ پیشاب بیٹھا ہوئے پخانا پیشاب بیٹھ بیٹھ رہا ہوئے کر رہا ہوئے ادھر منہ پھیر کے ایسا لنگنے یا ادھر جانے منہ کر کے جتھے ایک ننگا بیٹھا ہوئے منہ پھیر لیتا ہے جتھے سارے ننگے ہوا ہاں؟ ہے ہوں گل ہو رہی تھی تو میں سر جواب دیتا نا میں آخیا اتنے قانون ہے کوئی اپنی دھی بہن ماں نو نہیں روک سکتا جنہیں روکے اندر دو سال قید دو سال قید قیدام لین چلا نہیں انہیں روکنا تھوڑا ہاں وہ وہ کوئی روکے اٹھے ہاں، خدا دا بندہ ہوں تو اتنے قانون بن ڈال نسوا بدکاری میرے پاس ہو جائے گا اور کرایہ ہے یہ بالویاں کرایا جی یہ کازی کرایا فجلو کرایا نورانی کرایا اے نہ کرایا میں نے ایک ہوے گا اسمبلی ادھر ہو کھلوتی ہوں ملا منہ ویکتے پینے چلو ٹھیک ہے مڑا کی کریے ہوں ہوا ہوا جی بےغیرت نہ بنتے تو ووٹان دے پیچھے نہ چلتے دے نیچریا کی بہت بڑی نشانی نیچری نیچرلی جمہوری شیطان ہوتے ہیں وہ اندر جدھر بہت اسمبلی دے ہو جان وہ آئین ہے ہاں اور اسلام کہتا ہے مسلمانوں کا آئین نہیں ہوتا مسلمانوں کا دین ہوتا ہے آئین اسمبلی دے کنجر بنا نے دین خدا بڑا ہے رسول جن دی داد خدا بھی کی سب نبی کا نور بنو رہا ہے سبی کا بولنا خدا کا بولنا کرنا جب رب فرما جو دیتا میرا نبی جو تمہیں دے لو یہ مطلب ہے محبوب خدا جے کوئی قانون بنا دیتا ہے سمجھو خدا بنایا اسلام میں دین یہ آئین نہیں آئین اور دین میں فرق ہے آئین اسمبلی بناتی ہے آئین دین مسلمان کا ہوتا ہے آئین ہر کفر سے بغیرتی آ جاتی ہے دین کے اندر ماسا ملاوٹ نہیں ہو سکتی جتا جو رب سونے نے سمجھ نہیں جی لگی توجہ لال بولو سبحان اللہ ہوں گل کا کرنا اکلی ہاں اکلی اکلی جی اکل آخے سائنس آخے اوے چلو اوے قرآن حدیث دمانے کرو قائد آدم تکاری رو بیان آؤ جلد نمبر دوسری جلد نمبر دوسری بزم اقبال لاہور دی چھپی دو کلم روڈ لاہور صفحہ نمبر تین سو پنجی تا اس قوم دا جڑا بابا مشترکہ بابا اس قوم دا مشترکہ بابا کتریاں دا بھی بابا سکھان دا بھی بابا شیعہ دا بھی بابا وہابیاں دا بھی بابا بریلیاں دا بھی بابا سارے دا سارے دا ہکو پیو میں حیران ہاں یہ سارے پیو من کے کھڑے نے کیسی عجیب گل ہے شیا کا پیو بہادیا کا بھی مرو بھابی ہو لڑ لڑ مرتے جی آدھے تو شیا کافر کافر کافر مارو شیا آدھے کافر کافر کافر بھابی کافر مارو میرے سمجھ نہیں لگتی بھائی جی یہ شیا سی تو واسی مار دے جی واسی سی تو شیا مار دے مارن بھی بجائے وہ آدھے نہیں وہ آدھا میرا بھی پرو آدھا تیرا نہیں کلا میرا ہی ہے وہ فیشن سال کھول کر دیکھے جائے پا ہل سکے کتری کے سکھان کھول جائے تو انگریزوں کی کچھ بیٹھی ماں مان لو بے اجازت کے گھر میں جب لائی لاتے نہیں سارے نے سب نیچری آئے نے جی ایڈا کھلا مذہب لانتی دے سارے آ جاندے نے تا کر کے یہ ماں سارا مل ہے وہ سکون منوایا گا سکون سے انگریز انہیں آخیا ماں آخیا پکی ماں جن رب فرما لے ازواج ہو مہا تو ہوں نبی کی گھر والیاں ایمان والوں کی مائیں ہیں انہوں نہیں منیا جی سنو صداقت کو شعار بنانے اور اپنے عقائد پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں ہمیں قرآن کریم کی عقلی تعویل کو مشال راہ بنانا چاہیے اکلی اکلی تعویل اکلی تعویل اکلی تعویل قرآن چلا والا قائد اعظم نے کیا کہا پروفیسر شریف بقا مکتبہ تعمیر انسانیت سمجھ آئی نہیں اسی اٹھ اٹھاسی جدو تمہیں سمجھ آ گئی دنیا بدل جانی ہاں۔ ستر اٹھ بولو صداقت کی جستجو اور اپنے عقائد کی آبیاری کے لیے ہمیں قرآن کی عقلی تعبیر سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کیونکہ یہود نسارا جب توڑا تنجیل بدلی سی نا وہ اپنے نبیاں دی نبیاں دے پیچھے چلن دی بجائے اپنی کتاباں پہلے ہونا اپنی عقل دے مطابق پھر انہیں کتاب بدلی اپنی بدل بدل کے رکھتے آئے نے اور تا کر کے تو صدر بھی آئے دن کہہ قرآن حدیث اور اسلام کی نئی تشریح کی ضرورت ہے نئی تعبیر و تشریح تفسیر کی ضرورت ہے ہاں۔ جی نہ مرزائی بدنام نہ کرو مرزا نہ مرزائی کوئی سنتا اسی انہیں سویرے فوٹا لا کے اتنے آ جانے ہاں انہیں آخر انہوں سارے پاس رلایا کیوں جی بابا جی ہمیں توہین نہیں کری مطلب کیکونی طور پر کوئی مطلب نہیں رکھنا یہ مطلب نیچری نیچری سر سوار آدھا سارے ٹھیک ہاں۔ قرآن و حدیث کی اکلی تشریح کرنا لو کا کم بڑا کف تمام اخلاف امت تمام دین بدل کے رکھ لینا یہاں اکلی تشریح کی تی ہے تو ہے یہ جو ہے نا یہ یہ جو سولہ سال کی لڑکی ہے نا سولہ سال کی یہ اگر کسی کے ساتھ جنا کرے خوشی میں کرے یا بغیر خوشی کے رضامندی کے ساتھ ہو یا بغیر رضامندی کے یہ جرمدار نہیں ہے ہماری کہتی ہے ہوں حقوق نسواں جی۔ سوا گجرات کا چودھری شجاف مناظر کرنے اس آخر میں مناظرہ کرنا میں ثابت کرنا کہ سارے گھر کی جی سولہ سال کی ہے وہ نہیں گر یار کما لیا میں میں مناظرہ نہیں کر سکتا انہیں میں ہر گیا کیونکہ میں کہ اصا ان جوگے ہے ہی نہیں کہ اصا یہ دلے بنیے تو یہ لانتی بنیے تو اصا آخیے ساری سولہ سال کی جرمدار نہیں نہ نہ نہ بھائی توبہ توبہ توبہ توبہ ہاں میں تو ایڈی غیرت والا بندہ وا کہ میں اپنے گھر دی سجی جائی دھی جی ہونا بالڑی وہ نہ باہر آن جائز نہیں سمجھتا تو میں نہ اندر ہی رہے ہاں سڈے منے کا سارے علاقے کا چور سی بڑا پرانا مر گیا چور سی تو چور سی نہ پاوے یہ نہ سمجھی بھی ہر بندہ جب اتنے پتھر مارتا ہے شیتان نو تو چیقاں کٹا چڑھتا ہونا نہ کئی ایسے بندے بھی ہیں جڑے پتھر مارتے ہیں نا تو شیتان ہس کے آتا ہے اور فل کا مارنا ہے سانو کہ گسا ہونا یار توجہ نہیں فرمائی میں کشمیر پہ آنا ہاں۔ وہ جہاں کنجر اتنے آخ چودہ سولہ سال کی لڑکی جو مرضی کرے کوئی ذمہ دار نہیں جنا جی مرضی کرے انہوں کچھ نہیں آگ سکتے کیوں جو یہاں چاہیے سولہ سال دیا ہوں ہاں بارہ تو سولہ اس سال دیا جناب واسطے لبنے نے ہاں کتابیں چھپ گئی ہیں کہ سکولوں میں اور کام ہی ہے سکول ہی ہوتا ہے جنسی میرا ہے قوم و کدوار کتاب چھپ چکی ہے بلارے چاہ چکی ہے پروفیسر لکھی ہے انہیں ثابت کیا پوری دنیا کے سکول ہوئے کام کر رہے ہیں تو سب بڑا نہیں بڑا ریاض اجلال پور جٹا کے بیٹھے اتنے کئی بندے ہو گئے جن سی بے راہ روی اور قوم کا جلال کاری صاحب بیٹھے نے تار صاحب بیٹھے نے جن میں ہسپتال سکول دفتر کمی ہوئی ہے نکلیاں پہ ہاں اور سکول آ ہے اس واسطے چھتی لے اگلے تھیٹر زیادہ ہوتے ہیں انہیں آپ لکھا انہیں لکھا انہوں نے پوچھا جب گیا نا وہ سکول پروفیسر پھر کتاب لکھا انہیں آ کے ادھر تا کر کے چوکھے بندے آتے ہیں ایک تو امیران دیا لڑکیاں ہوتی ہیں دوجا کوڑیاں ہوتی ہیں اس حد تک اجڑ گئی ہے قوم کی بندہ اتنے آ کے کنجر بندے جڑے بغیرت بندے ہیں زانی وہ لب گئی ہو اسی پاس نے ہاں بٹھایا تو چوک کے لا گیا چلو جی۔ ہاں تو میں آنا ہونا کہ کھوتی چھوٹی آ کسی دی تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ لبو پانچ بندے ایک کھوتی نے لبن ڈرو ہوں لیکن افسوس میں قوم ساری کتنے پڑ گئی ہے تو نیچری ٹولے لانتی سکولی سکول نے یہاں کتنے اپنا دیتا ہے کہ تھوڑے دھی بہن کی فکر کوئی نہیں آپ سڑک وہ ماحول لانتی پہ ہے کہ اج جانور نہیں بچتے منڈے نہیں بچتے پہ خیر میاں صاحب آرف کھڑی گل کر گیا اس حوالے میں کردہ بھی ہونا کر سکا آر فرما نہیں بولو جسبال اللہ گل کی وداوا میں وداوا کی ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا اللہ دے اللہ دے فقیر فرمایا کہ کتے دا سنگ بے گرت چنگا ہوندا ہے کیوں فرمایا ادھر دیکھو یارو کوئی بندہ تھوڑے وچوں راکھی دا کتا رکھ کے ویکھے راکھی دا کتا رکھ کے ان دے گھر دے اندر خدا نہ کرے کوئی چور سے ڈاکو والا ہوئے تو ان کی کھوتی نو جا کے کھوتی کھلوتی نو رسے نو ہاتھ چپاوے کھوتی دے رسے نو ہاتھ چپاوے پھر ویکو کتا کی کرتا تا دل کی آتا کتا کی کرتی ایمان دسو جی نہ بھی بچارا پالن جوگا ہو سی نا تو جان تو مار دس جان تو مار ہی گا کہ میں نمک کھا ہے تو میں حلال تو کرا حالت دی کی نو ہاتھ پاوے تو پاوے کیوں ہوں ایمان دسو کتا امی غیرت رکھے کہ سائی کی کھوتی رسے نو غیر بندے کا ہاتھ نہ لگن دے تو غیرت کی بلا ہوں وہ ماں بہن جہاں مرضی ہاتھ لاوے دفتر لے جاوے جدھر مرضی لے جاوے وہ بیٹھا ویکن ہے تو پھر اندر واقعی کتا چنگا نہ ہوا توجہ نہیں فرمائی نے میں آنا ہونا کسے پوچھا دلیا تو دلو تمہوں کدی غصہ بھی آتا ہے انہیں آخیا بڑا آتا ہے میں آخیا کدو آتا ہے کہنے لگے جدو کوئی غیرت کی گل کرتا نا اس لیے آسان لنگ جائیے بچوں گل کی ہوں ایویں کا ماحول بن گیا کہ جی کوئی غیرت کی گل کرے نا ہاں سارے قانون اٹھ پہ پاریا فوجا اٹھ پہ فڑو یہ اندر کرو یہ سانو بغیر سمجھا ہاں یہ سانو بغیر سمجھا کہ ساری عزت کی بچاؤ کی گل کی جائے یہ ہزار ہزار نہیں ہوتی پردے کراؤ تو گھر بٹھاؤ تو پردے کراؤ تو گھر بٹھاؤ ہاں بابا اتنے بھی ہو سکتا کئی گسا لگ رہا ہو کوئی ویڈی گل نہیں ایڈی میرا مسئلہ تو آدھے ہو گے مول بھی کدی لب جائے نا سان ہاں۔ پھر تین پوچھا گے تو عزت لٹن والے کبھی لبے ہی نہیں جہاں بچاؤ کی گل کرنا پہ یہ لبنا ہے کتنے آنا کتنے کتنا لگا ہے مجھے کئی بار فون آتے ہیں کئی بار فون آتے ہیں تیری سر زبان کھچ دینی ہے تو میں بولنا نا میں پھر پولے کے منہ نل کہہ چڑنا کہ دلے زبان کھچن جو ہوں نہیں دلے چلے دلے چ نہیں ہوں اصل دیکھی فرنے ہاں بڑا بڑا اشارہ مارے آئی سنانا سی جی نیچری دی نشانیاں سنو اسلاف امت کی توہین کرنا آخر گے نیچری پہلے جو جانور سن ڈنگر سن ویشی سن لوگ نہ تمیز سی نہ تہذیب تھی نہ گل نہ کوئی بات سمجھ لو نیچری نچری اور ہو سی مسلمان وہ اپنے بزرگوں کی تعظیم کرے گا ایڈے لانتی نے تھڈو کتنے انگلش والی کٹی طرح آ ایڈے لانتی نے تھڈو نے پہلا بندہ جڑا سی وہ ہائی لنگور سی تو باقی ساری نسل اگوں لنگور دی سکول دا سبق جا ویکو آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان جی نیچری نیچری نیچری نیچری سکول نیچری وہ پٹھی وکھائی جانا میں کی لکھا انگلش میڈیم سکولوں کے پورے ملک کی کتاب ہے مولبیا کی بھی تو پیران کی بھی تو سارے کی مشترکہ نیچری جو ہے ہاں۔ پہلا سبق ہے دنیا ابتدا میں پہلا انسان باللہ من ذالک اے دیکھو ویکو لنگور پورا لنگور شک یہ آخ لنگور سی یہ لنگور سیدھا ہوا ہے شکل چیا اتوں ہے شکل چھ کے انسان حضرت آدم تے تاہوا بنے نے اگلی نسل جڑی وہ لنگور جانوروں کی نسل ہے تے پورا انسان جی بنیا تو ہوں آن کے انگریز بنے نے اور یہ ہوئی مضمون ایویں دا میری کتاب چوتھی دی چوتھی دی اردو جی تا گجراتی آ پیجا کپی نہیں اج نے دلے کرج نے دلے ہونے کا دلے کرن دا ٹھیکہ لیا ہے کافر تے لانتی کرن دا جنہیں ٹھیکہ نہیں لیا ہو سمجھ یہ خسرے یہ خسرے پاپیاں ہیں یہ گوملو کہ ایسا جو مرضی کو لانت ملا گے سارے ملا دلے بن کے سڈے اگے مار کے سڈے یار میرے ختم کیا ہو میں دلہ ملا نہیں میں مستفا دین کی غیرت رکھنا میں سلوٹ نہیں مار نہیں کر سکتا میں سیکھ دے میں یہ کبھی اپنے نہیں رکھ سکتا ٹھیک لیا لوٹیا کا یوتھی کا میں اپنی ماں بہن بچاو میں لوگوں کی بچاو تو ملا کے پر ہوں کی کرا میں میں کی کرا بندے رہ کو نہیں رہ سوئے گئے سچ کہہ گیا پیر والے شاہ ت میلہ ہوا تھے بولو زخمی کنے ہوئے یہ میلا جڑا ہوا کفر دا یہ حکومت گورنمنٹ نے اپنی سرپرستی کرایا یا نہیں بولو اچھا سینکڑے بندے مرن حرام دی موت مرن تے حرام موت مارن والے کتے نہ کوئی دین تے مریا نہ کوئی ایمان تے مریا نہ کوئی عزت تے مریا مر گیا یہ مراوے حکومت اپنی سرپرستی تو مولوی دے دین دا جلسہ نہ ہو کیوں آ کہ ہو سکتا ہے یہاں قتل ہو جائے بلے بلے بجو دے پترو بلے بلے بلے بلے اور مردہ قوم ہاں جی جلسے جلسے بالکل بند ہے کیوں جی وہ جی چیچا وتری میں بم پھٹ گیا ہے سد کے جا سکھر دی کتی تو پکھر نو پونکے چیچا وطنی میں بم پھٹ گیا بیچاری قوم مری جو پی ڈبل سوار پر پابندی ہے کیوں جی موٹر سائیکل پر جو ہے نا وہ دعا سوار بیٹھے تھے بم پھٹ گیا بندے مار کر چلے گئے لہذا ڈبل سوار پر پابندی بالکل آج کے بعد ڈبل سوار نہیں ہو سکتا بس کے جاؤ قوم بیچاری کھلوتی ہے لبا کاکھڑ ہاں جی یہاں صرف ایک سکھایا گیا ہے جی سر جی سر یہ نہیں ویکنا لانتی کی آخی جانا تو کی قانون بنائی جانا امی جوگی تو ہوئی کیونکہ وہ قوم بول جی زندہ ہوگی ہی نہیں اس واسطے اصم بولن والی زحمت تکلیف کر گل ہوں میں پوچھنا موٹر سائیکل کے اتنے موٹر سائیکل دے دو بندے بہ کے تو بم مار جان یا قتل کر جان تو ڈبل سوار موٹر تے موٹر سائیکل تے نہیں بہ سکتے چیچے وتری جڑا ہوں مر پھٹیا نا وہ سائیکل تو سی اخبار فوٹو ہی میرے کو پی یا ڈبل سوار سائیکل پر نہیں اچھا کار سے بھی بم پھٹ دیں کہ نہیں لہذا ڈبل سوار کار میں نہیں بیٹھ سکتا ہو سکتا ہے دوسرا بم چلا دے بسوں بھی بم پھٹے نے کہ نہیں لہذا دوسرا سوار بس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوئے تو یہودی کے پوتر تو یہودی سکول والے یہاں لڑکیا کی پتا اکل کی سکولی کی پتا اکل کی ریل چی بم پھٹتے ہیں براہ ریل میں صرف ایک سوار ڈرائیور اگو بیٹھا ہوئے ریل کراچی جا رہی ہے دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا ہے اچھا جہاز اچھی پھٹے ہیں کن بارہ پھٹے ہوئے جنرل جاؤ تک کیون اڈیا سی جی؟ جہاز اچھی نا ایو جہاز ایک سوار اچھا بازار اچھی پھٹ پہ بازار میں صرف ایک آدمی اچھا کئی نے گھر میں چیز فٹ لے گھر میں ایک آدمی لو آ سکول دیتا ہے آ نیچریاں دیتا ہے تو آ کرو بہت شور سنتے تو پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا عقل ہے مولوی بے محکوم ہے پروفیسر صاحب خسرا صاحب عقل والے ہیں خسرے صاحب کے پاس بہت عقل ہے بلے بلے بلے بلے آ ہے سارے کٹھے کر میں اگلے دن موتر والے نپ لیا موتر تاری تین تو جان جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے فلن لال چیز کھلو رہے تو چٹ تو بعد یہاں کی جان جان والی ہو جاتی ہاں وہ کھلوتے تو میں جی، پھر آسان تمہیں پتا ہے سب بڑے قانون میں کیا چپ کر یہ دس مینو اگر گی شیشے کالے ہو تو چلان ہے ہاں جی کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے میں کیا ٹھیک اسلام آباد نہیں جنوب میں کفرآباد آنا جان گے اٹھ مسیطا گرا چڑیا نا اتنے جی ہالے پتا نہیں گرنی ہے تو والا بندہ اتنے داخل نہیں ہوتا جی تو ملا تبلیغ کریں چلے کدھر ہے لندن بلے بلے بلے دی جمپ تو سد کے چھار جو مارتا ہے لندن تو پچھا تھلے پیر ٹکنا ہی نہیں خیر وہ سرکار ہوں میں کہ دس کالے شیشے ہو من چلانے جی چلانے کیوں ہو سر اندر کیا ہو میں کہ اچھا میں کہ یہ دسو اے سی دیا گڈیاں بند اندروں ہوں نے یہ ایڈے ایڈے موٹے پردے انہوں واسطے یہ ہے کہ وہ پردے دن کھلار کے رکھ رات نو ہٹا کے رکھ وہ تو رات نو کر لیں کو لکھ لانتی وہ جہاں تھی تھی تو لانتی تے قانون تو وہ لانتی تے پڑاؤن والے وہ میں تمہیں پوچھنا شیشے تے پردہ کاغذ کالا لگا ہوئے تو بریک جا اندر چلان ہے تے کپڑے ایڈے ایڈے موٹے تنگی کھڑے نے روزانہ اتوں تمہوں دس پہ سیدھی گل کرو اصل لٹنا کٹنا بہانا لاؤنا لا سیا ہیں جب کٹنا ہوگا نا بڈی نہیں آٹا گنڈی گلتی بیٹھی ہے مرے ہاں؟ قانون نے جب لٹنا جو ہوا میں پھر اگلے دن میرے پیا دو سو روپیہ جرمانہ کہڑی گل آ کے تا تاری گی جی پچہتر جا رہی سی آبادی میں ستر ہونا چاہیے ہاں جی پچہتر پانچ جتے ہاں جی پانچ جتے رفتار ہو سکتا ہے کوئی مر جائے میں کہو کہ براہ ہو سکتا ہے کوئی مر جائے آدھا ہاں, ہاں۔ میں کیا جناب اتنے تو ہو سکتا ہے کوئی مر جائے تو سسا تو دما دے تھلے انگریز انگریزوں بلا کے سانو مرائی آؤ جی تو ہاتھوں مرائی آدھے جے اتنے تو ہو سکتا ہے مر جائے اتنے تو روزانہ چلا لے آ میں کیا کاتلا ایڈا درد ہے تینوں آنا ہو سکتا ہے مر جائے اتے آپ کھڑے مروے جے مروا رہے ہیں مسلمانوں اگریزوں کے ہاتھوں تو نہیں ہاں، جڑے سور کافران کے ہاتھوں مراؤ یہ آتے ہیں دے نہ مرے بلے بلے بلے اچھا اچھا آدر اچھا، صاحب ہیں گولی بچاؤ بچے نہیں گولی نہیں بچہ کتا ہوتا کتے ویکو جانور مریا ہوگی تو کتا اتنے پہرا دینا اسی کیوں بھائی تاکہ ہور نہ کھا جائے تو سمکو جتھے جانور مریا پیا اسی کتا تگڑا کتا دوسرے پر رہو وہ بےچارے پیچھا ہٹ کے بہن گے تگڑا کتا اسے بیٹھ کے کیوں پہ پہرا دینا ہے آپ کھانا ہے صرف کھان کا چکر ہے اس قوم نو جا کے کھاؤ تو لٹو بچاری کما کے کھوان دی استاد ہے لٹیچر مریچر عزت برباد کراون بھی اپنی استاد کوئی ایوبی جیسے ہوتے بغیرتا جیسے نہیں ہوں کی بچا ہے ہاں۔ توجہ ہے کوئی نہ ہاں، سا پیا ویخ لو ہماری آبادی وہی مضمون وہی جڑا انگلش ادھر آیا کھڑا ان کا مضمون اتے اتے سارے چپ نے وہ لنگور دے پتر نبیا پڑھاو نبیا وہ جب آخر پہلا انسان لنگور تھا تو سارے نبی رسول لنگورا کی نسل بنے سارے انسان لنگور کی نسل بنے اتے کازی آ میری بیٹی جو ہے نا وہ لندن میں جا رہی ہے پڑھ رہی ماشاء اللہ فضلو بھی سارے بھی سا بھی سکول یہودیت ہر یہ کتابوں ایمان دسو ویکو خان نام لکھا ہے اتنے کہ نام لکھا کھڑا ہے ویکو خان صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پر وزیر پنجاب کا پیغام چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب یہ سارا کچھ اور بچ لکھا وہ کھڑا ہے کہ نبی رسول سارے اے اے کچھ جدو آخنا ہے کہ پہلے لوگ وحشی تے جانور سن کہ نبی لوگ نبی رسول آ گئے ہوں انسان اور اگے بنا کے وکھایا لانتی فوٹو اے ویکو اے ویکو فوٹو کھڑی ہے وہی فوٹو جی میں وکھائی اے انسان بنیا کھڑا ہے اے انگریز اے ڈاکٹر بنیا کھڑا ہے اے انسان بن گیا ہے پہلو واشی سر ہاں سیاست سے دین کو علیحدہ رکھنا نیچریوں کی نشانی ہے وہ آخر کے سیاست وکری جی ہے ہماری سیاست ہے جی، ہماری حکومت ہے یہ جی، ہمارے دین علیحدہ بھائی ماڑو گیا غیر سیاسی جڑے غیر سیاسی آخر نیچری کی ہو اسلام یورپی تہذیب و معاشرت کو اسلامی تہذیب سے برتر سمجھنا اور اسے مسلمانوں میں پھیلانے کی رغبت رکھنا یہی سرسور کا نظریہ تھا اس کے تابے دار بھی یہی کرتے ہیں انگریزی زبان اور انگریزی تعلیم کو عربی زبان اور اسلامی تعلیم پر فوقیت دینا اور اس کے پھیلانے کی کوشش کرنا اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت آج آج میرے ماما توجہ ہے بولو چا سبحان اللہ آلو سی میرے امام سنت دے کول سوال گیا دلائل الاہرا الل کا فرت ان نجاشرہ دیکھو فٹاوڑ جلد نمبر پندرہ پندرہ صفحہ نمبر ایک سو تین پورا رسالہ شروع کیا ہوتا ہے الدلائل القاہرہ الرت ان نجاشرہ آپ کے کولو سوال کیتا گیا کیا فرماتے علماء دین پرور و فقائے نام ور اس سوال میں کہ اس ملک کے کاٹیاوار میں ایک مجلس بنام کاٹیاوار مسلم ایجوکیشنل کانفرنس آنی کاٹیاوار کے مسلمانوں کی تعلیمی مجلس قائم ہوئی ہے جن کے محرک مختار متبین متعلقین علی گڑھ ہیں علی گڑھ کالج ہیں دو اکتوبر انیس سو سولہ کو ان کا پہلا جلسہ جونا گل کاٹھی مقام پر ہوا کا صدر ڈاکٹر زیاد الدین احمد پروفیسر علی گڑھ کالج و سیکٹری منش غلام محمد برستر ایٹ لار کاٹھی اواری ایجنٹ علی گڑھ کالج و مویب آل انڈیا محمد نوز بلّہ احمد ذالک ایجوکیشن کانفرنس وائل مول سلیمان فلوار بھی جانے جانا ندوا وصولہ قرار پائے اندر سنیا نو شریک ہونا جائز ہے اس نیچری مجلس میں سنو جب اندر بریلوی بھی سن سارے امام اہل سنت نے جواب لکھا میرے امام نے لکھا ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت حرام اور بد مذہب سے میل جول آگ ہے اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا اتے ایک سو پینتیس سفے دے آخری حوالہ میرا سنو توجہ ہے ایک سو پینتیس سفا پندرہ جل اولا رام پور تصدیقات اولا رام پور اس رسالے آلہ حضرت رسالے کے اتنے پورے ہندوستان کے ضلع بڑے بڑے مشہور ادلا دے تصدیقات نے اندر پیر مہرے کی تصدیقی آئی جی دیکھ لو ملعون نیچریوں نے خوشنودی نسارا کے لیے حب جاہ میں گرفتار ہو کر انگریزی تعلیم کا جال پھیلا رکھا ہے سے دوستی کرنا اور ان کی حکومت سے متفق رہنا ان نیچریوں کی نشانی اور سور کا یہی کام تھا اور اس کے متبین کا یہی کام ہے ہاں جمہوریت پسند ہونا حقوق نسواں یا آزادی نسواں کا نعرہ مارنا حقوق انسانی کے تحفظ اور تمام انسانوں اور ہر فرقے اور ہر مذہب کے احترام کی دعوت دینا کہ سرفور یہ دعوت دینا سی سیتے آوکو ہوں یہ دعوت ہے مولوی پچھاڑو آپ اپنے مولوی پچھاڑو ہر طرح آئے بیٹھے ہونے پہلا دو بندی جی حریف جالندری دوجا مقصود قادری بریلوی داتا دربار دا خطیب تھلے تجوید الدین وہ جوائی اگے نیاگ نقوی شیعہ اگے ال خبیر آزاد اے اہل حدوس ہاں جی شفیق مدنی اہل ادیف جانے غیر مقلد ہاں جی یہ سارے رل کے آج بیٹھا جی جنرل ریاض کی طرف منسوب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 بل باطل حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ قرآن اور نہ لے لے کے قرآن کافران کافر نہ لے لے کے کا کتاب یہود نسارا کا نام قرآن لے کے نہیں ہوئے یہاں لانتی ہے کی اب کسی مذہب کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں کتاباں کڈو بدلو جتھے ہے اتوں کٹ دو چپ کر کے چھپاؤ بازار ہوں کتاباں نہیں لبدیاں تاکہ حق باطل ایک ہو جائے کفر ایمان ایک جائے سارا وہ نیچری سر سوا والا کام کوئی فرق نہ رہے کفر دا تے ایمان دا کوئی فرق نہ رہے حق تے باطل دا سب ایک ہو جان گند تے گند ایمان تے جہنم بھر اے نیچریاں دا مذہب سی تو اس نیچری مذہب دی ترویج ہون سکول دے ذریعے حکومت پہ کر دیے تو آم ہوئی کھڑیے سب ایک ہو جاؤ اے ویکھو اے ویکھو اگلے دن جلسہ ہوا ضلع ساہیوال شہر کے اندر جان لو کرا کون سی رائے حسن نواز کھرل اتوں کا ضلع ناظم حکومت کی طرفوں اتے مہمان خصوصی کون سی سید سفوان اللہ وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات یہ بھی سر سید دال سید ہونا ہے دس فروری بروز ہفتہ دو بجے اتو شورا کار محفل کہڑے کہڑے سن غیر مقلد جڑے اہل حدیث آپ کو اللہ شاہ بخاری جان دو سو سی والا ضیاء اللہ شاہ بخاری سی والدہ سی والد اتے ہونا اتے ہو رہے وہ بھی بڑا تکڑا انہوں کا ہاں گٹھو جی آیا تو بڑا تگڑا بریلویاں کا اتوں دا مفتی ولایت اقبال وہ بھی مفتی فتی ہے کا پیر ابراہیم سیال یہ بھی بریلویاں کا یہ ہوتا نہیں ہیر سیال تو مور لوائی سو یا پیر سیال تو چوڑیاں کا ڈاکٹر مائکل کون اچھا تو کتری بھی نائلا جے دیال نائلا رن یہ سارے شریک ہوئے ہیں جلسے کا نام کی رکھا سی عقیدیاں دی سانج تے کل پاکستان رلو رلو تلویم رلو یہاں ملوڈیا کیا مطلب اچھا ہندو سکھانتی مجوسیا وادیاں عقیدیاں دی سانج کیوں بھائی تھوڑا عقیدہ تو کافر کا سانج ہے سکھان کا یوڈیا کا شیا کا کا عقیدہ سانجا ہے جہا سانجا سمجھے اچھا ایک برائلر برلر بولنا عقیدے سانجے کی کھڑے ہیں وہ سننی نے میں میرا جلسہ اج تو بعد گجراتی ہو گجراتی ہو تو حق بنتا ہے اج تو بعد جلسہ میں ہوں میں کشمیر پہ آنا صبح جلسہ کے نہیں ہوگا یار تسان اللہ دے بندے میں تو ایڈا ظلم کیتی جانا میں آنا کہ کافر عقیدہ سانجا رکھنے والا کافر ہوں تو ملا آدھے نہیں نہیں وہ عاشق ہوں ہے حکومت تیری تے ملا تیرے تے تعلیم تیری آدھی ہے عقیدے سب سب نال سانجے نیچری بھی تو ہوں ایمان لال دسو آپ جب سویرے بال گلنے سکول اسی واسطے گلنے پتر سانجا بن کے آ سانجا یہ میں نیچریا کی واسطے لب لب کے تمہوں ہیرے موتی جنوب آدھے نا مرن تو پھاڑو مر کے نے ہاں مرن تو پہلو مر کے سنانا پیا ایمان وال دسو جی زبان میں کھولی بیٹھا ہاں، ایڈی زبان کھولنا کو سوکھا ہے ہاں سارے پاوے سمجھو یار بس چسکا لینا ہے تو لینا ہے ساری جان دی بازی لگی کھڑی ہے صرف تیرے ایمان نو بچاو دکھا قسم اور ذات دی قبضہ قدرت میری جان ہے میں لڑن جوگا نہیں نہ میں کسی کچھ میں صرف زبان کھول سکنا کھول کے میں پہرا دینا پھرنا ہاں میں ہو سکتا جی تسا ہالے بھی قدر نہ پاؤ مل تردہ بعد وقت ہو کہڑا میری قدر پاؤ کا یہ مقصد ہے کہ جو آنا پیا یہ عمل تو کر لو میرا ہاتھ نہ چومو مینو ہاتھ ملاؤ ہی نہ میں اٹھن لگا سب پرا ہو جاؤ گالا کٹی جاؤ مینو میں قسم خدا دی کر کے آنا جی برا مناوا تو پھر آ کے اگلی بار ہوں تو گالا کٹ کے اگلی بار پھر بلاؤ اور آپ اصا پہلے سنیا سی وہ بھی تین سننا ہے جی میں ہاں، تو میں نے کتا ہی نہیں یہ کوئی ہو جا ہاتھ چما تین لا میں تینوں اپنے نال نہیں لا میں تینوں مستفا دین نہ لا میں کسمیا پہ دعا کرو سدکا مدینے تاجدار دار رب العالمین جو پیر یہ کہتا ہو جب میں مر جاؤں تو ناچنا اور ڈھول بجانا اس کے بارے میں بتائیں وہ واقعی پیر ہے میراتیاں کا جی وہ مراسیاں کا پیر ہے مراسیاں چاہیے کہ ان کی قبر تو ایویں کریں جو شخص جوا کھیلتا ہے جوا کرواتا ہے یعنی جوئے اڈا چلاتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے اسلام کیا حکم دیتا ہے میرا ایک موضوع پہنے میں کافی اس اندر بیان کر چکے ہیں کہ شراب سے ایک ملایا وہ باہر ہے وہ سن سکتے جی عورتوں کی عادتیں حکومت پولیس کی خدمت بیشتی دروازے کی حقیقت انگریزی تعلیم اور امام شاہب کی نظر میں کافروں کی تعداد کافر بنا دیتی ہے اس طرح دیگر موضوعات میرے باہر پہ ہیں باقی اتوں چ سنو تے حاصل چکرو اللہ رب العالمین عمل میچ کھیڈنا وہ بھی نیچری کام ہے اچھا اچھا اچھا ہاں وہ میں فتوا سنا دینا تمہوں یہ فتح بریلی شریف ہے جہد تو ڈردے سنوں گل آئی گئی ہے سامنے فتح بریلی شریف ہے سامنے میرے ہاتھ چ ایک جلد جی مکتبہ آلہ حضرت لاہور والے چھاپیا اس دے صفحہ نمبر تین سو نبے نوے لکھا کسے ٹی وی والے گھر جا کے ہے ٹی وی لگا رہتا ہے تو وہ جا کے بچ بیٹھ جاتا ہے روکتا نہیں شریک ہوا رہتا ہے فرمایا ایسے بند ایسا امام فاسق فاجرے اس امام بنانا گناہ ہے امام کسی ہوئے ٹی وی والے وہ امام بے غیرت بن جانا دونوں کے پیچھے نماز جائز کو نہیں گناہ ہے پڑھنا تو جن اپنے گھر چلے انہیں کی مرسی بلکہ اتنے سفا نمبر ایک سو چھتر لکھا ہے جس محفل دے اندر جس محفل دے اندر فلم بنے ٹی وی مووی بنے اس فلم محفل جانا حرام مسلمان نو شریک ہونا حرام اگر جا کے روک سکتا ہے تو جے جی نہیں روک سکتا تو آپ نکل جاوے اسے شریک نہ ہوئے سفر اور چڑیا جی کہڑا امام بڑھ سکتا ہے ہاں واقعی جب چھاٹی کرن گے نا تو ہوں امام تھوڑے بچن گے جڑے بچن گے وہ جی بچن گے نا وہ آخر ٹھیک ہے آ شالا آؤں ہی رہے تو جہے نہیں نہ بچن گے انہیں آخنا ایکو پھیرا پیا شالا جانیا مر جے ساری روزی تو لت دیتی میں انہیں امام آنا بھائی مان امامو وہ لانتی روزی جی کھانے کھانے تو کر کے کھاؤ حلال کر کے کھاؤ اس نو دس چڑیا کرو کوئی ارد نہیں پہ ٹھیک ہے کسے فقیر نے روبائی لکھی ہے سنگیت فرمائش کا کردہ ہے انج ایس وقت میں وزیر مشیر خنزیر سارے یہ روبائی لپیٹ لے گئی ہاں کسے فقیر آخیا ہے اکان دے پھول گلاب نظر دن اکا نے فل گلاب نظر دن دریاوا دے پانی شراب نظر دن جدو کا پیسہ آم ہو گئے یہ دلے بندے نواب لگتے ہیں یار میرا اشارہ نہیں سمجھے اکا کے فل گلاب لگ دے پانی شراب جدوں کا پیسہ عام ہو گئے یہ دلے بندے نواب لگتے ہیں ہاں۔ تمیز جو نہ رہی امام صاحب کی ڈاڑی ہے سنت کے مطابق تھی اب اس نے چھوٹی کروا دیا کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے امام ترقی چڑھن لگا انہیں کوئی حل نہ چھوڑو اتر نہ چھوڑو امام ترقی چڑھن لگا ہاں اتوں ہی کام شروع ہونا ہے ہو سکتا ہے امام پھٹ جاوے تو کپڑے لا دے نہ چھڑو نہ چھڑو میں شوگر کا مریض ہوں شوگر کا مریض ہاں, ہاں تو اخیر ہوئی پی تو سویرے جمعہ ہے پتر سویرے جمعہ یار میرا منہ سکیا پہ دیکھو تو سر بادشاہ با سرمان کا جو ایک کام لے کے چلے ہیں حضور سرکار دی امت نو اے سونا نبی بننے لاوے اس کام نو بننے لاوے اور حضور سرکار دی امت دنیا کفر دے اوے سا جاوے جی صلاح الدین ایوبی تو محمد بن قاسم ورگے مجاہد چھا گئے سن قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے